www.attableek.com The Reviver of Iman بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين ما بعد تمام تعریف اس مالک اور سرجن ہار کے لیے ہیں جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور کائنات کی تمام چیزوں کو ان کی خدمت اور سیوا میں لگا دیا اور بے شمار رحمتیں ہو خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان تمام ہستیوں پر اور مہا پوشوں پر جو ہر دور میں سچائی کا پیغام لے کر آتے رہے اور لوگوں کو پیار محبت ایکتا کی تاکید کرتے رہے اور بندوں کو اصل مالک سے جوڑتے رہے اسٹیج پر براجمان امن و انصاف کے سپاہی مظلوموں کے لیے سنگھرش کرنے والی مہان ہستیاں اور ایکتا اور بھائی چارگی کا ثبوت دینے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں یہاں موجود پیارے دیش واسیوں جمیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے منعقد ہونے والے اس تاریخی ایکتا سمیلن میں ہم آپ سبھی حاضرین کا سواگت کرتے ہیں ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا میں ایک خصوصی مہمان استاد مکرم جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل کے مفتی مفتی محمود صاحب بارڈولی کو ایک سفر درپیش ہے اپنی بات کو یہی مختصر کرتے ہوئے حضرت کو معدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ایکتا سمیلن کے اندر آ کر اپنا کردار ادا کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام محمد سيدنا محمد خاتم والا علی و صحبی اجمائین سب سے پہلے میں آج کی اس پروگرام کے لیے محنت کرنے والے نوجوانوں کو اور پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں واقعتا ایک بے مثال انتظام انہوں نے کیا ہے اللہ ان کی اس خدمت کو سیوا کو قبول فرمائے قومی ایکتا کے تعلق سے بہت ہی شارٹ میں میں دو چار بات عرض کروں گا ہمارے ایک دھرم گرو تھے دلی میں رہتے تھے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے صوفی سنت میں سے ان کے پاس ایک مرتبہ ان کا ایک شیشیہ یعنی شاگرد گفٹ لے کر آیا ہدیہ لے کر کے آیا وہ لانے والا شیشیہ شاگرد ان کا کاتر لے کر کے آیا ہے تو صوفی سنت اللہ کے ولی نے جواب میں کہا میرے پیارے تم میرے لیے کاتر لے کر کے آئے اگر تم میرے لیے سوئی لاتے تو بہت اچھا ہوتا اس لیے کہ کاتر کاٹنے کا کام کرتی ہے سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے اور اس وقت ہمارے ملک کے اندر سوئی کی طرح جوڑنے والوں کی ضرورت ہے کاتر کی طرح کاٹنے والوں کی ضرورت نہیں ہے دوستو اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے ہم نے آزاد کرایا آزادی قومی ایکتا کی طاقت سے ہم نے حاصل کی ہے اگر ملک کی آزادی کو باقی رکھنا ہے تو ہمیں آپس میں قومی ایکتا کے ساتھ باقی رہنا پڑے گا تو ملک کی آزادی بھی باقی رہے گی اور ملک پرگتی کرتا کرتا رہے گا شہید اشفاق اللہ خان کو یاد کرو جب ان کو انگریزوں نے پھانسی پر لٹکایا ہے تو اشفاق اللہ خان نے پھانسی کی رسی کو چومتے ہوئے پیغام دیا تھا اے بھارت واسیوں ہم نے دیش کے لیے جان کی قربانی دی ہے لیکن تم دیش کو بچانے کے لیے آپس میں ہندو مسلم ایک ہو کر کے رہنا کبھی آپس کے اندر لڑائی جھگڑے مت کرنا میں آپ سے کہوں اگنیس سو پچہتر کے اندر جب احمد کے اندر زبردست قومی فسادات ہوئے پانچ دن کرفیو رہا سننے جیسا قصہ ہے اسی اکتیس دسمبر دو ہزار سترہ کے گجرات متر میں یہ چھپا ہے انیس سو پچہتر کے اندر جب پانچ دن کرفیو رہا احمد میں تو ایک جگہ کے اوپر ہندوؤں کی بہومتی والے محلے میں ایک غریب مسلمان فیملی رہتی ہے اس مسلمان فیملی کے پاس کھانا کم ہو گیا تو پڑوس میں رہنے والے ہندو بھائی نے کہا اپنے گھر کے سب لوگوں کو کہا ہم دو لک میں کم کھائیں گے لیکن ہمارے پڑوسی مسلمان کو ہم کھانا کھلائیں گے ان کو بھوکا مرنے نہیں دیں گے اس طرح کچھ دن گزرے پڑوس میں رہنے والے ہندو مسلمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھی انہوں نے کھلایا تھوڑے دن کے اندر وہ ہندو وڑیل بیمار ہو گئے تو وہ مسلمان نے اپنی نوکری سے چھٹی لے لی اپنی مجوری چھوڑی اور جتنے دن وہ پڑوسی ہاسپٹل میں رہے اس پورے مسلمان گھرانے نے اس ہندو بھائی کی سیوا کی اور ہاسپٹل میں کھڑے ہو کر ان کی خدمت کرتے رہے بتاؤ یہ ہندو مسلم قومی ایکتا جب تک ہمارے ملک میں سلامت رہے گی ہمارے ملک کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی آپ اخبار میں پڑھو ابھی ابھی ایک جگہ کے اوپر یہ ہوا ہے ہندوؤں کے ایریے میں پانی کی تکلیف تھی تو ایک مسلمان نے پچیس لاکھ روپے کا ڈونیشن دے کر کے ہندوؤں کے محلے کے اندر پانی چالو کروایا اخبار کے اندر یہ قصہ چھپا ہوا ہے ایک شمشان بھومی کا پرابلم آیا تو ایک مسلمان کوی نے شاعر نے ڈونیشن دے کر کے ہندوؤں کی شمشان بھومی بنوائی یہ ہے قومی ایکتا کا ایک سبق ہمارے ملک کے اندر میں آپ سے کہوں گا ہم آج دیش کے لوگوں کو ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارا ملک ہمارا دیش ایک گلدستہ ہے فلدانی ہے ایک دانی ہوتی ہے اس میں الگ الگ کلر کے پھول ہوتے ہیں الگ الگ قسم کے پھول ہوتے ہیں اگر تمام پھول کھلے ہوئے ہو اچھے ہو تو وہ گلدستہ اور پھول دانی اچھی نظر آئے گی اور اگر ایک پھول بھی کرمایا ہوا ہوگا تو وہ گلدستہ اور پھول دانی کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی ہمارے دیش میں رہنے والے جتنے مذہب کے لوگ ہیں جتنے دھرم کے لوگ ہیں وہ بھارت کی خوبصورت دانی کے فول کی طرح ہے اور تمام دھرم اس میں فول کی طرح ہے اگر ہر مذہب کے ماننے والوں کو پرگتی کرنے کا چانس دیا گیا ان کو کھلنے دیا گیا تو دنیا کے اندر ہمارے بھارت دیش کا گلدستہ فلدانی بہت اچھی نظر آئے گی اور اگر کسی بھی دھرم کے انسان کو اگر ترقی نہیں کرنے دی پرگتی نہیں ہونے دی اس کو مرجانے دیا اس کو کرما دیا گیا تو دنیا کے اندر بھارت دیش کی سبھی خراب ہو جائے گی اور میں ہمارے آج کے پروگرام میں آئے ہوئے دیش واسی بھائیوں کو کہوں گا مسلمان حج یاترا میں جاتے ہیں حج کا پروگرام ٹی وی کے اوپر لائیو آتا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہو تو اب جب حج آئے گی میں آپ کو حج کا پروگرام لائیو دیکھنے کے لیے انوائٹ کرتا ہوں آمنتر دیتا ہوں آپ حج کا پروگرام دیکھو بھارت دیش کا مسلمان جب مکہ مدینہ یاترا میں جاتا ہے اور پوتر بھومی پر عرفات میں مینا میں مزدلفہ میں ہوتا ہے تو وہاں بھی بھارت دیش کے ترنگے جھنڈے کو لے کر کے وہاں ہوتا ہے یہ مسلمان دیش کے ایسے وفادار ہیں کہ مکہ مدینہ جا کر کے بھی اپنے ملک کو بھولتے نہیں ہیں یہ ہم کو ہمارے دین نے تعلیم دی ہے قومی ایکتا زندہ باد قومی ایکتا اور اخیر میں ایک بات کہوں گا آج سب کا کھا کے اپنا وکاس کرنے والے بہت ہے سب کا کھا کے اپنا وکاس کرنے والے بہت ہے لیکن اپنا کھلا کے دوسروں کا وکاس کرنے والوں کی ملک کو ضرورت ہے اور یہ پوتر سرف زمین ہمارے بھارت دیش کی یہ اولیاء کی صوفی سنتوں کی سادھو منیوں کی سرزمین ہے اس میں محبت ہے پریم ہے اس پریم اور محبت کے سبق کو پاٹ کو ہمیں باقی رکھنا ہے اس فقیر کی زبان سے نکلے ہوئے شبد کو اپنے دل کی دنیا میں لکھ لینا اگر ہمارے بھارت دیش میں یہ قومی ایکتا رہی دیش کی پرگتی کے لیے محنت کی اور پندرہ سال ایسے آئندہ بھوشیہ میں آ جاوے کہ جس میں دیش میں ایک بھی ہندو مسلم قومی فساد نہ ہوئے تو سولہویں سال میں بھارت دیش دنیا کی مہا ہوگی اور بھارت کو مہا بنانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی جن کو ہم سے ڈر ہے کہ اس دیش میں اگر قومی ایکتا ہوئی بھارت مہا ستا بن جائے گا وہی لوگ آج ہندو مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہے اللہ اس پروگرام کو کامیاب بنائے محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین جمیت علماء قومی ایکتا بہت خوب مفتی صاحب کی بات سے ایک شہر یاد آتا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ یہ مہا سمیلن جمعیت علماء ہند گجرات کے پلیٹ فارم سے سجایا جا رہا ہے ہمارے لیے بڑی خوشی اور آنند کا موقع ہے کہ جنگ آزادی کے عظیم رہنما اور سپاہی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے سپوت اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا محمد ارشد صاحب مدنی دامت براکاتہم سمیت ملک کی جانی مانی شخصیات اور عظیم ہستیاں اس وقت جمعیت کی دعوت پر ضلع سورت کی کٹھور کی دھرتی پر تشریف لائے ہیں اور اس بات میں کوئی شک اور شندے نہیں ہے کہ ان کی موجودگی اس مہا سمیلن کی رونق میں اضافہ کر رہی ہے محترم حضرات جلسوں اور کانفرنسوں کی یہ روایت رہی ہے کہ ہر سمیلن اور جلسہ کسی بڑی ہستی کی صدارت اور ادھیشتا میں آیوجت کیا جاتا ہے میں آئے ہوئے تمام ہی مہمان چاہے وہ ہندو بھائی ہو کہ مسلمان ہو ایس سی ایس ٹی او بی سی کے ہمارے کاریہ کرتا ہم تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور میرے بھائیوں کیسے کروں استقبال اے میرے مہمان کیسے کروں استقبال اے میرے مہمان لفظ نہیں ہے میرے پاس آپ کے استقبال کے لیے صرف گل ہی باقی ہے میرے چمن میں آپ کے استقبال کے لیے تو آئیے ایکتا سمیلن کے اس عظیم الشان پروگرام کی صدارت کے لیے جس شخصیت عظما کی طرف میری ہی نہیں بلکہ پورے مجمع کی نظر جس شخصیت کی طرف جا رہی ہے چند ہی منٹوں میں جس کے دیدار کا شرف حاصل کرنے والے ہیں وہ جمعیت علماء ہند کے راشٹری صدر اور مسلمانوں کی بے باک آواز سید مولانا ارشد مدنی کا نام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی میری اس حسن انتخاب کی تائید کرے گا السلام علیکم آج کے عظیم الشان ایکتا سمیلن کی صدارت کے لیے ہندوستان کے عظیم سپوت جن کا نام پیش کیا گیا میں اپنی طرف سے تمام اہل کٹھور کی طرف سے اور جمعیت علماء ہند کے تمام ممبران کی طرف سے اس کی پور زور تائید کرتا ہوں محترم حضرات جس طرح ہر اچھے اور نیک کام کی شروعات خدا کے نام سے ہوتی ہے معافی چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی محمود صاحب کو سفر تھا اس لیے قرآن کریم کی تلاوت اور پٹھن سے پہلے ہم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا آئیے ہم اس قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے ایکتا سمیلن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو قرآن فقط مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے چین اور سکون کا ذریعہ ہے یہ کتاب انسانیت کو ہلاکت سے نکال کر سکون اور محبت کا پیغام دیتی ہے بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست بتاتی ہے تو آئیے تلاوت کلام پاک کے لیے رفیق محترم اور جامعہ فلاح دار ترکے سر کے تجوید و قرآت کے استاد حضرت قاری احمد حسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ موشوب تصریف لائیں اور ترتیلن تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه يكلمكم الله نفسه والله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 芳菲。 وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله الحمد للہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے جلسے کا آغاز ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے انوار و برکات اخیر تک باقی رکھے یا الہی یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیمبر وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے بزرگان محترم قرآن کریم کی تلاوت کے بعد آئیے صاحب قرآن کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں چنانچہ تاجدار بتہا سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بعظمت میں نعت کا گلدستہ لے کر آ رہے ہیں قاری امتیاز صاحب دیولوی میں آ محترم سے معدبانہ درخواست کرتا ہوں تشریف لے آئیں

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بزرگان محترم اور میرے اساتذہ کرام اور محترم سامعین آج میں آپ کے سامنے حالات حاضرہ پر کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی واہ اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کاری صاحب اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی اگر شہر میں سچائی ہو تو میں آپ سبھی حضرات کی شرکت چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے دیکھے ارشاد ارشاد بہت ہوشیار رہنا ہے سبھی ہندو مسلمان کو بہت ہوشیار رہنا ہے سبھی ہندو مسلمان کو لڑا کر ورنہ آپس میں سیاست مار ڈالے گی لڑا کر ورنہ آپس میں سیاست مار ڈالے گی دیکھیے آج کل لاؤڈ اسپیکر پہ بھی جو ہے پابندی اور اسی طرح طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آپ سبھی حضرات واقف ہیں اسی کے متعلق چاند چار مصرے میں آپ لوگوں کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا ارشاد ارشاد یہاں ہر روز ایک فتنہ نیا ایجاد ہو یہاں ہر روز ایک فتنا نیا ایجاد ہوتا ہے مصیبت ہر قدم پر ساتھ میں ہے کیا کیا جائے مصیبت ہر قدم پر ساتھ میں ہے کیا کیا جائے کبھی اس پر ہے پابندی کبھی اس پر ہے پابندی حکومت جاہلوں کے ہاتھ میں ہے کیا کیا جائے دوبارہ دوبارہ دوبارہ جزاک اللہ یہاں ہر روز ایک فتنا نیا ایجاد ہوتا ہے مصیبت ہر قدم پر ساتھ میں ہے کیا کیا جائے اگر شہر میں اگر سچائی ہو تو آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں بطور خاص مات ماتم ہے کبھی اس پر ہے پابندی کبھی اس پر ہے پابندی حکومت جاہلوں کے ہاتھ میں ہے کیا کیا جائے حکومت جاہلوں کے ہاتھ میں ہے کیا کیا جائے قومی ایکتا قومی ایکتا جمعیت علماء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ذہن میں رکھے اور انہوں نے جو حکومت کیا تھا انہوں نے جو اپنے زمانے میں جس طریقے سے وہ حکومت کرتے تھے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے شعر آپ سماعت فرمایا دیکھیں یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے کہو آمین آمین یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے صحابہ کے اگر نقشے قدم پر ہم چلے تو پھر کیا ہوگا پھر ہماری پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے واہ واہ ہماری پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے شان صحابہ شان صحابہ جمعیت علماء قومی ایکتا معطر ہو فضا جس سے وہ خوشبو بھیج دے مولا بہت ہی خوبصورت چار مشرے میں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا معطل ہو فضا جس سے وہ خوشبو بھیج دے مولا آمین ہمارے ملک میں امن و اما تو بھیج دے مولا پورا مجمع کہے آمین آمین ہمارے ملک میں امن و اما تو بھیج دے مولا وقار ہند پر نظریں ابھی دشمنوں کی ہے ہمارے دیش میں پھر کوئی دے مولا آمین آمین پورا کہہ دے محبت کے ساتھ آمین کہیں آمین ہمارے دیش میں پھر کوئی ٹیپو بھیج دے مولا ہمارے دیش میں پھر کوئی ٹیپو بھیج دے مولا اب میں سرکار کی شان میں چار شہر پیش کر رہا ہوں دیکھیے بطور خاص سماپ نہ ان کا کوئی سانی ہے نہ ان کا کوئی ہم ہے پورا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کا کوئی سانی ہے نہ ان کا کوئی ہم ہے جہاں میں میرے آقا کا ہی رتبہ سب سے بڑھ کر ہے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں میرے آقا کا ہی رتبہ سب سے بڑھ کر ہے مدینے کی گلی سے اس قدر ہے عشق میرا دل چیر کر دیکھو مدینہ دل کے اندر ہے پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ اللہ میرا دل چیر کر دیکھو مدینہ دل کے اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے قومی ایکتا کے تحت چار شہر میں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیے گا محبت پیار کا ایسار کا پرچم تمہیں دیں گے محبت پیار کا ایسار کا پرچم تمہیں دیں گے میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے میرا دعوی ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے الگ مذہب ہے لیکن پھر بھی ہم سب بھائی بھائی ہیں ہمیں تم گنگا جم دو اور ہم زم زم تمہیں دیں گے قومی ایکتا قومی ایکتا ہمیں تم گنگا جم دو اور ہم زم زم تمہیں دیں گے بہت خوب بہت خوب صاحب میں چار مصرے آخری پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے گا دیکھیں دلیل لاکھ دے اپنی وفاداری کی ہم لیکن ایک حقیقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیے گا دیکھیے دلیل لاکھ دے اپنی وفاداری کی ہم لیکن نہ جانے کیوں دلوں سے ان کے اب تک شک نہیں جاتا نہ جانے کیوں دلوں سے ان کے اب تک شک نہیں جاتے آگے شاعر دیکھیے بطور بہت خوبصورت شعر ہے بطور خاص سے مات فرمائیں گے ہماری سوا کا واحد سبب یہ ہے ہماری ضلع سنتے ہیں اور ہم لوگ ازا سنتے ہیں اور ہم لوگ مسجد کو نہیں جاتے ازا سنتے ہیں اور ہم لوگ مسجد کو نہیں جاتے اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آخری جو ہے چار مصرے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد پھر اپنی جگہ لوں گا ارشاد اذان ہی کے متعلق اذان کا جو مسئلہ اٹھا ہے اسی کے سلسلے میں یہ چار مصرے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں سماعت فرمائیں تمہارے چیخنے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تمہارے چیخنے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا بتا دیں گے سبھی اوقات تیرے جیسے سنگر کی اگر شعر میں سچائی ہو تو میں آپ سب کا ساتھ چاہتا ہوں آگے شاعر دیکھے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں یہ دنیا ہے یہاں تو روز اول سے قیامت تک یہ دنیا ہے یہاں تو روز اول سے قیامت تک سدا گونجی ہے اور گونجے گی بس اللہ اکبر کی پورا مجمع کہہ سبحان اللہ صدا گونجی ہے اور گونجے گی بس اللہ اکبر کی صدا گونجی ہے اور گونجے گی بس اللہ اکبر کی اللہ انشاءاللہ احسن الجزا قاری صاحب آپ کا ایک شہر کو دل کو لگ گیا ہے وقار ہند پر نظریں وقار ہند پر نظریں ابھی بھی دشمنوں کی وقار ہند پر نظریں ابھی بھی دشمنوں کی ہمارے دیش میں پھر کوئی ٹیپو بھیج دے مولا معزز سامعین کرام رام ایکتا سمیلن کے اس عظیم الشان پروگرام میں ایک ہمارے خصوصی مہمان جو برطانیہ سے تشریف لائے ہیں میری مراد اس سے دارالعلوم بری کے استاد حدیث حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب لمباڑا ہے میں دل کی گہرائیوں سے ان کا سپاس گزار ہوں کہ جب ان کو ہمارے اس ایکتا سمیلن کا پتہ چلا دو دن کے لیے رک گئے میں ادبن حضرت سے عرض کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور سامعین کو اپنے کلمات سے مستفید فرمائیں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب لمباڑا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زور سے جواب دیا بہت چپ چاپ بیٹھے ہیں بھوک لگی ہے ایسا لگتا ہے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 صدق اللہ العظیم میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں معزز علماء کرام اور ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی میں آپ سب حضرات کو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنا عظیم الشان جلسہ منعقد کیا ہم لوگ تو انگلینڈ میں رہتے ہیں اتنے بڑے جلسوں کے عادی نہیں ہیں اور پھر یہاں کھڑے ہو کر بولنا یہ میرے لیے بہت مشکل ہے حضرت مولانا غلام صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور بڑے بڑے اکابر موجود ہیں ان کی توجہ ہوئی تو کچھ دو تین باتیں عرض کر سکوں گا دوستو بزرگوں میں بھی اصلا تو میڈ ان انڈیا ہوں میری پیدائش یہیں کی ہے یہی مٹی ہماری ہے یہاں سے پھر جب چھوٹے تھے تو لندن گئے آج تقریباً چالیس پینتالیس سال سے لندن رہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے وہاں پر بہت امن و امان سکون کے ساتھ رہتے ہیں اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک الحمد ترقی پر رہتا ہے آپس میں محبتیں ہیں ملک اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب قوموں کے دل جڑے ہوئے ہوں جبھی تو پھر یونیورسٹیاں باہر سے اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرتی ہیں اربستان سے دور دور سے وہاں پر لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں جانتے ہیں کہ یہاں امن ہے اطمینان ہے سکون ہے یہاں برابر لیسن ہوں گے برابر تعلیم ہوگی پروفیسرز اور ایجوکیشن کے جتنے لائن کی چیزیں ہیں وہ سب ملیں گی اور اسی طرح میڈیکل چیزیں فراہم ہوں گی اور اطمینان سکون ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو اس سے پھر ملک آگے بڑھتا ہے ملک کی اکنامی اسٹرانگ ہوتی ہے تو یہ تو ایک میں نے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے بات کہی آگے میرے دل میں اس وقت یہ بات آ رہی ہے کہ یہ اکابر حضرات تشریف لا رہے ہیں لائیں گے آپ حضرات کو بہت سی باتیں نصیحتیں کریں گے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک دعا اور دوسرے دوا یہ اکابی حضرات ہم کو دوا بتائیں گے مرض کیا ہے بیماری کیا ہے اس کا علاج کیا ہے یہ اکابر بتائیں گے ہمیں صرف دوا نہیں کرنی ہے دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے اور جو ضرورتیں ہماری ہیں اس کے لیے ہر طرح سے ترکیب بھی اختیار کرنی ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگنا ہے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے دوستو بزرگوں ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے جسے بیماری کی دوا چاہیے تو آپس میں الفت محبت تعلیف قلب جوڑ یونٹی اتفاق اتحاد اس کی ضرورت ہے سب ایک ہو جائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یونٹی اور اتحاد اور الفت یہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے ہم اپنے گھر میں پہلے تعلیف قلب سے کام لیں ہمارے فیملی میں الفت ہو محبت ہو بھائی بھائی میں محبت ہو باپ بیٹے میں محبت ہو میاں بیوی میں محبت ہو گھروں میں لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں آپس کے جھگڑے ہم ختم کریں چاہے وہ زمین کے جھگڑے ہوں چاہے وہ پیسوں کے جھگڑے ہوں میراث کے جھگڑے ہوں ان سب کو ختم کریں جب تک یہ ہماری آپس کی چیزیں ختم نہیں ہوں گی ہم آپس میں ہمارے دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو ہم دوسروں کو کیسے جوڑیں گے تو پہلے اپنا گھر درست کریں اب آپس میں انتہائی الفت محبت سے رہیں حدیث شریف میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ المتحابون فی بجلالی اليوم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی ان يحب المرء لا يحبه الا للہ یہ کتنی تاکیدیں آئی ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ حقیقت میں صحیح انسان ہے اور انہی سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں قیامت کے دن میدان عشر میں عرش کا سایہ ان کو خاص طور پر دیا جائے گا اعلان ہوگا این المتحابون بجلالی فی ظلی ظلی یوم لا ظل الا جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت سے رہتے تھے کہاں ہیں وہ ایک طرف آ جائیں ان کو آج اسپیشل سایہ اور شہید اللہ کی طرف سے دیا جائے گا ان پر خصوصی انعام اور اکرام ہوگا تو سب سے پہلے ہم آپس میں الفت کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں ذرا انسانیت کے ساتھ رہیں کسی کے ساتھ کوئی بھی عداوت دشمنی لڑائی جھگڑا وغیرہ ہمارا نہ ہو محبتیں ہوں اس سے کام چلے گا اس سے انسان بنیں گے آپس میں محبتیں پھر اپنی سوسائٹی میں محبتیں اپنے اڑوس پڑوس والوں سے محبتیں مسلم ہو یا غیر مسلم پڑوسی ہوں پڑوسی کو حقوق ادا ہوں اور ان کے جب حقوق ادا کریں گے آپس میں محبتیں ہوں گی تو پھر بات آگے بڑھے گی کسی کے ساتھ لین دین ہو معاملات ہو اس میں انسانیت کے ساتھ پیش آئیں مجھے بات یاد آ گئی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جب اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچے حضرت غالباً بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں لمبا عرصہ گزارا اور سلوک طے کیا بہت عرصے کے بعد جب حضرت سے دل کی دولت حاصل کر کے واپس آئے ہیں تو آپ کو یاد آیا کہ ایک بنیے سے میں نے ایک چیز خریدی تھی اس کا ایک پیسہ دینا رہ گیا تھا تو حضرت اس غیر مسلم بنیا کے پاس آئے اس سے معافی مانگی فلاں وقت میں نے آپ سے ایک چیز خریدی تھی اس کا پیسہ دینا رہ گیا تھا سوری معاف کرنا میری تاخیر ہو گئی یہ میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں یہ آپ لے لیجیے تو اس غیر مسلم بنیے نے حضرت کا منہ یوں دیکھا اور کہنے لگا نظام الدین اب تو انسان بنا ہے اللہ اکبر یعنی جو شخص امانت داری سے پیش نہ آئے وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں وہ غیر مسلم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ امانت داری سے رہو تو تم صحیح انسان کہلاؤ گے تو تم کسی شیخ کی صحبت میں جا کر رہے تم نے وقت گزارا تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہوئی اب تم صحیح انسان کہلانے کے لائق ہو تو دوستو بزرگوں ہمارے اندر صداقت ہو دیانت ہو امانت ہو تو بات آگے بڑھے گی تو پہلے تو ہم یہ اپنا گھر درست کریں آپس میں اپنے تعلقات درست کریں جو جہاں دکھتی رگ ہے اس کو پکڑیں اس کی اصلاح کریں دوستو بزرگوں جو بات سمجھ میں آتی ہے ایک میرے ذہن میں کہ ہم لوگوں کو اپنے رشتوں کو صحیح کرنے کے لیے بھی اور غیروں کے ساتھ رشتہ صحیح کرنے کے لیے بھی توازوں کی ضرورت ہے حضرت غالباً حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ جب دو پارٹیوں میں جھگڑا ہو تو ان میں صلح کرنے کے لیے ایک کو جھکنا پڑے گا تو ہی صلح ہوگی اگر دونوں اڑے رہے تو صلح نہیں ہوگی تو ایک جھک جائے گا تو دوسرا بھی جھکے گا تو صلح ہو جائے گی تو ہم نے اگر آپس میں مصالحت سے رہنا ہے تو جھکنا پڑے گا توازو اختیار کرنی پڑے گی یہ اگر ہم نے یہ گڑ سیکھ لیا تو سب جو ہمارے سب کام درست ہو جائیں گے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو جھانچیں اپنے نفس کی اصلاح کریں مشائق کی صحبت میں رہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کام بنے گا دوسری چیز دوستو بزرگوں جو بہت اہم ہے وہ دعا ہے دوا بے شک کریں لیکن ہم ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہیں کوئی بھی حالات ہمارے اوپر آئیں تو راتوں کو اٹھیں آہے سحر اللہ سے مانگیں اللہ کے سامنے رونا دھونا گر گرانا اس سے یہ چیزیں بنیں گی ہمارے اکابر مشائق کو لے لیجئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یہ اکابر راتوں کو کیسے جھاگتے تھے کتنے دور دراز کے اسفار کر کے آتے تھے ذرا سا سوئے اور پھر صبح کو اٹھ گئے اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں گر گرا رہے ہیں ان کی دعاؤں سے ہم کو یہ آزادی ملی ہے اور یہاں سے جن کو بھگانا تھا ان کو بھگایا ہے ورنہ تو پتہ نہیں بس صدیوں تک ابھی انہی کی غلامی میں ہم رہ رہے ہوتے اللہ رب العزت والجلال ان ہمارے اکابر اور مشائق کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی کہ جن کی آہوں سے جن کی دعاؤں سے جن کی محنتوں سے ہم کو یہ نعمت ملی ہے تو دوستو بزرگوں ہمیں اللہ کے سامنے رونے دھونے گر گرانے کی ضرورت ہے راتوں کو اٹھیں تحجد پڑھیں اللہ سے مانگیں اس سے مسائل حل ہوں گے اور دعاؤں میں کچھ خصوصی دعائیں ہوتی ہیں کچھ جنرل دعائیں ہوتی ہیں خاص دعا تو اللہ الف بین قلوبنا وہ ذات بیننا بینا وہ حدینہ السلام یہ تعلیف قلب کے لیے دعا ہے اللہ ہمارے قلوب میں الفت ڈال دیجئے قلوب میں جوڑ پیدا کر دیجئے محبت ڈال دیجئے دیکھیے اللہ رب العزت والجلال صحابہ کرام کو خطاب کر کے کیا فرماتے ہیں

تو قلوب میں تعلیف پیدا کرنا الفت پیدا کرنا یہ اللہ کے قبضے میں ہے یا مقلب القلوب اللہ مقلب القلوب ہے تو اللہ مقلب القلوب اس کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ آپ دلوں میں جوڑ پیدا کر دیجیے ہم اپنی محنت کریں ساتھ ہی اللہ کی طرف متوجہ رہیں حالات ٹینس ہو جائیں تو اپنا گر گرانا اور اللہ کی طرف رونا دھونا اس میں اضافہ کر لیں جو خصوصی دعائیں ہوں ان کا اہتمام کریں اور اپنے لیے صرف نہ مانگے پوری قوم کے لیے مانگے پوری انسانیت کے لیے مانگے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اس دعا کا کثرت سے ورد رکھیں اس کا اہتمام کریں اس سے اللہ رب العزت والجلال سارے مسائل آسان فرمائیں گے میں نے اپنے مشائق کو دیکھا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں صرف مسلم امت کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے دعا مانگتے تھے وہ راتوں کو تڑپتے تھے پوری انسانیت کے لیے کہ جس طرح ہم پریشان ہیں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی تو اتنے ہی پریشان ہیں وہ بھی اتنے تکلیف میں ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ان کی بھی پریشانیاں دور کرے اور ان کو بھی سکون نصیب فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الناس بنو آدم وہ آدم خلق من تراب یہ کا کہا المؤمنون بنو آدم الناس اناس آدم تمام انسان آدم کی اولاد ہے ہم سب آدم کی اولاد ہیں مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں ہمیں سب کی فکر رکھنی چاہیے ہمارے نبی کیا تھے وماسلا کے اللہ للعالمین وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے سب کے لیے وہ رحمت تھے تو ان کی رحمت للعالمین کی صفت ہمارے اندر بھی ٹرانسفر ہونی چاہیے اور ہمیں پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کی مہربانی کی دعائیں مانگنی چاہیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ ہماری بات سنے گا اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے جو قصے آپ کا غیروں کے پاس جانا ان کی خدمت کرنا توازوں سے پیش آنا مہربانی اور رحم دلی سے پیش آنا اپنے آپ کو ان کے سامنے بچھا دینا اس کو یاد رکھیں اور حضور کی خدمت میں ہمیشہ سلام پیش کرتے رہیں ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے اور دنیا کو دیا پیغام سکوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں الحمد رب العالمین قومی اس وقت ہمارے اسٹیج پر آج کے ہمارے مہمان خصوصی اور بھارتی مکتی مورچہ کے راشٹریہ ادھیش راشٹری وامن وشرام جی تشریف لے آئے ہیں ایک مرتبہ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں محترم وامن وشرام جی قومی ایکتا قومی ایکتا بھارتی مکتی مورچہ کے سربراہ سی وامن وشرام جی کا ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں جان سے زیادہ ہے ہم کو پیارا یہ ہندوستان جان سے پیارا ہے ہم کو یہ ہندوستان جس کی مٹی کو خون سے سینچا ہے جس کی مٹی کو خون سے سینچا ہے درتی ہے مہان دل تھام کے بیٹھیے سنیے آگے ان ہاتھوں کو کاٹ دیں گے ان ہاتھوں کو کاٹ دیں گے جو ہاتھ اٹھے وطن پہ دشمن کو چن چن کے ماریں گے دشمن کو چن چن کے ماریں گے مٹ جائیں گے وطن پر ایمان کا سودا نہیں کریں گے دوستان ہندوستان ہندوستان قومی ایکتا قومی ایکتا جزاک اللہ حاضری جلسہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس ملک یا سماج کے اپنے بڑوں کی قدردانی کرتے ہیں اپنے بڑوں کے کارناموں اور قربانیوں کو یاد کرتے ہیں وہی اپنے ملک یا سماج کو بہتر فیوچر اور مستقبل دے سکتے ہیں ان گزرے ہوئے بزرگوں کے کارنامے نئی نسلوں کے لیے ایک نمونہ اور آدرش بن کر انہیں آنے والے چیلنج کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں چنانچہ اس نیک مقصد سے ہم اس مجلس میں اپنے بزرگوں کے بلیدان کو یاد کرتے ہیں جس کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں جامعہ اشاعت المقل کوا سے ہمارے جو تین مہمان تشریف لائے ہیں میں ان سے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور ترانہ آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وطن عزیز کے لیے ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ملے گی ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں اور وفاداری وفاداری وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہندوستان رکھتے ہیں دوستو جس کلام کے لیے مجھے مدعو کیا گیا مطلب آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں اس کا گزارا ہے میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے کے آخری قطرے ہندوستان پکارا ہے میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں یہاں عیسائی کے کاندوں پسک کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ ہاتھ رہتے ہیں ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں وہاں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں دوبارہ دوبارہ دوبارہ پھر سے ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں یا عیسائی کے کاندوں پسک کے آتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں یا عیسائی کے کاندوں پسک کے آتے رہتے ہیں ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جہاں سے پیارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یا بولو کی نکاحت میں ہمارا کون شامل ہے اسی مٹی کی رنگت میں ہمارا کون شامل ہے یا بولو کی نکاحت میں ہمارا کون شامل ہے اسی مٹی کی رنگت میں ہمارا خون شامل ہے ہواؤں کی نزاکت میں ہمارا خون شامل ہے ادو سے بغاوت میں ہمارا خون شامل ہے سلف نے اپنی جا دے کر چمن اپنا سوارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان جمعیت علماء ہند جمعیت علماء ہند قومی ایکتا قومی ایکتا مولانا ارشد مدنی صاحب ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی جامع دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھو گا میں خودی میں زندہ اپنے بھی رکی عزت رکھوں گا میں اس ملک سے الفت رکھو گا میں خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں مٹا دوں تو لیا دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی امرت رکھوں گا میں انیس جامعہ کے سارے بچوں کا یہ نعرہ ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یا بولو کہ نکاح میں ہمارا کون شامل ہے اسی مٹی کی رنگت میں ہمارا کون شامل ہے یا پھولوں کی نکات میں ہمارا کون شامل ہے اسی مٹی کی رنگت میں ہمارا کون شامل ہے ہوا کی نزاکت میں ہمارا کون شامل ہے ادو سے بغاوت میں ہمارا کون شامل ہے سلف نے اپنی جان دے کر چمن اپنا سوارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے السلام علیکم قومی ایکتا قومی ایکتا ہندوستان بھارت جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب وامن مشرام صاحب زمانہ بھر میں ملتے ہیں زمانہ بھر میں ملتے ہیں عاشق کئی زمانہ بھر میں ملتے ہیں عاشق کئی مگر وطن سے خوبصورت کوئی یار نہیں ہوتا لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا ہے اکابرین نے کہا ہے کہ ہندوستان کی دھرتی کو اگر مالک بولنے کی اجازت دے تو ہندوستان کا چپا چپا اور ہندوستان کی ہر دھرتی یہ بولے گی کہ میرے اندر مسلمان کا خون بسا ہوا ہے اکابرین یہاں موجود ہے مجھ جیسے چھوٹے بچے کو یہ بات بڑی لگتی ہے لیکن ملک کی بات تھی میں نے کہہ دی حضرات اب موقع ہے ہمارے محترم مہمانوں کی سواگت اور ان کے استقبال کا اس وقت ہمارے اسٹیج پر ملک کی اہم اور نمایاں شخصیات رونق بکھیر رہی ہے ہمارے لیے خوشی اور سوبھاگیہ کی بات ہے کہ ہم جمعیت کی طرف سے سال پوشی اور مومین دے کر ان کا ساگت کرنے جا رہے ہیں میں ہزاروں علماء یہاں ہے لیکن وقت کی قلت کی بنیاد پر چند ہی لوگوں پر ہم جو ہے استقبال کریں گے آج کے ہمارے مہمان خصوصی اور ہندوستان کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے اسکول مدارس کالج ہاسپٹلوں کے بانی جامعہ اشاعت المقل کوا کے خادی میں قرآن حضرت مولانا غلام محمد وستانوی ایک مرتبہ زور سے میرے بھائی اور اعلان کریں حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی میں حضرت کا استقبال کرنے کے لیے ہمارے مجلس علماء ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر محترم مفتی حنیف صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرت جو ہے مولانا غلام صاحب کی سال پوشی کر کے ان کو مومنٹ عطا کریں جزاک اللہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب لمباڑا ان کے سواگت اور سال پوشی کے لیے جناب یونس بھائی شیخ سے میں درخواست کروں گا کہ ان کو سواگت کریں اس وقت ہمارے خصوصی مہمان بھارتی مکتی مورچہ کے سربراہ اور بام سیف کے ادھیش جنہوں نے کچھ ہی مہینوں کے اندر ہندوستان کے کونے کونے اور چپے چپے میں جا کر اپنی برادری اور اپنے سماج میں ایک حرکت پیدا کر دی ہے بیکورڈ بھائیوں کے پاس جا کر ان کے گھروں پہ جا کر انہیں سمجھایا ہے کہ یہ مسلمان تمہارا دشمن نہیں ہے میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جمعیت کی دعوت پر اور سورت ضلع جمعیت کی دعوت پر یہاں تشریف لائے اور اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب راجستھان میں ایک مسلمان کو مارا گیا فقط مسلمان ہونے کی وجہ سے فقط ٹوپی پہننے کی وجہ سے ہندوستانی مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ بھائی بنگال کا تھا حضرت اگرچہ مذہب مسلمان نہیں ہے لیکن ایک بھارتی ناگرک کا حق ادا کرنے کے لیے بنگال اس بیوہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے بچیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں آج سے تم ہماری بہن ہو اور تمہارے بچوں کا خرچہ ہمارے ذمے ہے ان کے ایجوکیشن کی ذمہ داری ہماری ہے ایک مرتبہ زوردار تالیاں وامن مشرام جی وامن مشرام صاحب ہندو مسلم ایکتا ہندو مسلم ایکتا قومی ایکتا محترم وامن مشرام صاحب محترم وامن وشرام صاحب کا استقبال اور سال پوشی اور مومنٹ کے لیے کٹھور جمعیت کے پرمکھ شبیر بھائی ڈوبا سے درخواست کروں گا وامن مشرام صاحب وامن مشرام صاحب قومی ایکتا ہندو مسلم ایکتا حاضری نے جلسہ اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو ہندوستان کے ہر ناگرک خصوصاً مسلمان کا بہت بڑا طبقہ جو دینی دنیاوی تعلیم سے بہت دور تھا ان کے مسیحا بن چکے ہیں بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ ہر کچے پکے گھر میں تعلیم کا چراغ جلا دیا میری مراد اس سے لاکھوں ہندوستانی بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے والے ہزاروں مکتبوں مدرسوں کالج اسکولوں کے بانی جامعہ اکل المکل پرنسپل اور آچاریہ خادی میں قرآن حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی بڑے ہی ادب کے ساتھ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں تشریف لے آئیں اور جس ایجوکیشن کے ذریعے ملک میں آپ نے ایکتا کے چراغ جلائے ہیں ان کی روشنی میں ہم سامعین کو مستفید فرمائیں حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی مولانا غلام محمد وستانوی صاحب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين اسٹیج <clears throat> پر تشریف فرما علماء کرام اور آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی روح رواں جناب مشرا صاحب اور حاضرین جلسہ میں سب سے پہلے جمعیت علماء سورت کے تمام عہدے داران کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے بڑی محنت اور کوشش سے اس پروگرام کے لیے جو محنتیں کی جو کاوشیں کی اللہ تعالی آپ تمام کو اس کا اجر بدلہ عطا فرمائیں اجلاس کا جو موضوع ہے ہندو مسلم ایکتا ایک مشہور ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہے بھائی بھائی ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہے بھائی بھائی یہ ہے ہمارا نعرہ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ ملک جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں کسی ایک سماج کا نہیں یہ ملک کسی ایک برادری کا نہیں یہ ملک کسی ایک خاندان کا نہیں بلکہ اس ملک کی دھرتی پر پیدا ہونے والا ہر ہندوستانی کا یہ ملک ہندوستان ہے انشاءاللہ ہندوستان ایک بہت بڑی طاقت ہے اور ہندوستان نے جو بھی کچھ کارنامے لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں اس میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس ملک کو انگریز سے آزاد کرایا اور اس کی آزادی میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی شریک تھے ہندو مسلم ایکتا ہندو مسلم ایکتا ہندوستان ہندوستان اپنے اعتبار سے ایک دنیا کی مہا ہونے جا رہی ہے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی لائن سے دنیا کے کچھ ملکوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہیرو بنایا لیکن آپ یقین جانیے آپ کا یہ ہندوستان بھی اس میں پیچھے نہیں ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایجوکیشن ایجوکیشن از اے پاور اینڈ ایجوکیشن از اے لائٹ جس سماج میں جس سوسائٹی میں تعلیم نہیں وہ سماج آگے نہیں بڑھ سکتا سماج کو آگے لانے کے لیے ضرورت ہے تعلیم کی تعلیم کسی ایک سماج کی جاگیر نہیں ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی وہی سماج آگے بڑھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے نہیں غلط بات ہے ایجوکیشن کسی کا میراث بھی نہیں ہے وہ یہ خاندان کی چیز بھی نہیں ہے ایجوکیشن کے لائن سے اگر ایک ادنا خاندان والا بھی آگے بڑھے گا تو وہ آگے جا سکتا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ آگے ہوئے ہیں تاریخ کا مطالعہ کریں اس ملک کی جو تعلیمی پالیسی ہے جو تعلیمی ڈھانچہ ہے اس کے اس کی پالیسیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں تو ایک دینی مدرسے کا پڑا ہوا فلاح دارین کا ادنا خادم میں کچھ نہیں جانتا ہوں لیکن جب میں نے عصری تعلیم میں اپنا قدم رکھا تو میں نے سوچا اور سمجھا کہ یہ سب سے آسان ہے عصری تعلیم اور جامعہ کلکوا کی تاسیس کے بعد ہم نے عصری تعلیم کی طرف جو قدم بڑھایا اور اس لائن میں جانے کے بعد ہمارے سامنے جو حالات آئے کہ بھئی ہم مسلمان خصوصاً اس ملک میں جو تعلیم میں پیچھے ہیں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے جبار سے اس ملک میں مسلمان تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں اور یہ مدارس دینیا جو اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کا کارنامہ ناقابل فراموش ہیں اس ملک کی بلکہ اس ایشیا کی سب سے عظیم دینی درزگاہ دارلوم دیوبند دارلوم دیوبند وہ ایک ایسی تحریکی ایک تحریک ہے ایک ایسی درزگاہ ہے کہ جس کا فیض نہ صرف ملک میں بلکہ پورے عالم میں اس کا فیض پہنچا ہے عصری تعلیم کے ادارے اپنی جگہ اپنا کام بہت اچھے پیمانے پر صوبہ گجرات اور دوسرے صوبوں میں بھی کر رہے ہیں لیکن عصری تعلیم کے اندر مسلمان بہت پیچھے مجھے شوق ہوا ہم نے ایک آئی ٹی آئی شروع کیا آئی ٹی آئی کے بعد پالیٹیکنک شروع ہوا پالیٹیکنک شروع ہوا تو ہمارے ہندو بھائی بھی آئے ہم نے کہا ویلکم یہ ملک میں تعلیمی کسی کا اجارہ نہیں ہے اور اس کے بعد کالجوں کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایم بی بی ایس میڈیکل کالج بھی جامعہ اکل کوا نے قائم کی جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں مسلمان اس ملک میں اور ہندو اس ملک میں جب تک اپنے آپ کو تعلیم سے نہیں جوڑے گا ہمارے ملک کی مسائل بھی نہیں حل ہوں گے اسی طریقے سے نوجوان چاہے ہندو ہو مسلمان ہو ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمارا نوجوان تجارت میں اپنے آپ کو ڈالے جب تک ہم اس ملک میں تاجر نہیں بنتے ملک کی اکانومی درست نہیں ہو سکتی ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر نوجوان کو تاجر بننا پڑے گا جب ہم تجارت کریں گے کانفیڈینس ہوگا اپنے اوپر تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے آگے بڑھ سکتا ہے بہرحال یہ آج کا سمیلن جمیت علماء کا ایکتا پر ہے اور ان تمام حضرات کی آمد اور ہمارے خصوصی مہمان یہ حضرات بھی آئے ہیں اب سب سے آپ بات سنیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس ایکتا سمیلن کو کامیاب فرمائے وما توفیق اللہ باللہ جزاکم اللہ احسن الجزا محترم وامن وشرام جی دو پانچ منٹ میں ہی ہمارے درمیان اپستھ ہوں گے تقاریر کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہوئے پھر سے میں ایک مرتبہ قاری امتیاز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ پانچ منٹ کے لیے تشریف لے آئیں اور ناتیہ کلام پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعت کے چنا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا سماعت فرمائیں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے دور شریف پڑھ لیں اللہ سیدنا مولانا محمد نبی الامی پلے چلے آپ جب ام ہانی کے گھر سے بڑے آپ جب آسمانوں کے در سے سبحان اللہ چلے آپ جب ام کے گھر سے بڑے آپ جب آسمانوں کے در سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں سامعین سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں قدم چومتا ہے ستاروں کا میلا قدم چومتا ہے ستاروں کا میلہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں سما فرمائیے ارشاد سر عرش ان کو ہے رب نے بلایا انہیں اپنا نورا نے جلوا دکھایا کہو سبحان اللہ سر عرش ان کو ہے رب نے بلایا انہیں اپنا نورا نجلوا دکھایا نہ ایسا نظارہ نہ میرا ہوتی نہ ایسا نظارا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ابو و فاروق عثمان ہے دل میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیے گا ابو بک و فاروق عثمان ہے دل انس اور تلہا نہ ہوتے ابو ذر ابو بک رو کو حیدر انس اور تلہا نہ ہوتے یہ کہتے ہیں واقع سے سے زا ابیدا یہ کہتے ہیں واقع سے ہمیں زا ابیدا محمد ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ جمیعت علماء ہند کے راشٹریہ صدر اور بھارتی مسلمانوں کی بے باک آواز سرزمین کٹھور میں تشریف لے آ چکے ہیں چند ہی منٹوں میں جلسہ گاہ میں حضرت تشریف لے آئیں گے اس سے قبل آج کے ہمارے خصوصی وقتہ جن کو سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع یہاں جڑا ہے اس وقت ہمارے ایکتا سمیلن کے اسٹیج پر بھارت مکتی مورچہ کے سربراہ اور مول نواسی سنگھ کے عظیم رہنما جناب وامن مشرام صاحب براجمان ہے حقیقت یہ ہے کہ جرات اور ہمت سوج بوجھ بیسٹ پلاننگ اور بلن ارادہ ایک آدمی میں آ کر جمع ہو گئے ہیں ان کا نام وامن وشرام ہے وامن وشرام صاحب بھارتی مکتی مورچا قومی ایکتا اور ابھی سنیے صدیوں سے ظلم اور اتیاچار کی چکی میں پیستے ہوئے ساماجک بھید بھاؤ چھوت اور اچھوت کے شکار ملک بھارت کے کروڑوں اصل باشندوں کو اس بدتر صورتحال سے نکالنے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جو مشن چلایا تھا جناب وامن وشرام صاحب نے اس مشن کو نہ صرف یہ کہ زندہ رکھا بلکہ اس سے آگے بڑھایا میں میں اسٹیج پر جمعیت علماء گجرات کے صدر محترم حضرت مولانا حنیف صاحب لوہاروی تشریف لے آ چکے ہیں شیخ حنیف لوہاروی حضرت مولانا حنیف صاحب جمعیت علماء گجرات جمعیت علماء گجرات شیخ حنیف لوہاروی قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں میں جمعیت علماء گجرات کے صدر محترم اور آج کے اس پروگرام کے اصل دائی روح رواں حضرت مولانا حنیف صاحب لوہاروی کے سواگت کے لیے میں مانگرول تعلقہ جمعیت کے صدر محترم حضرت مولانا ابو بکر صاحب موسالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کو سال پوشی کر کے حضرت کا استقبال کر لیں حضرت مولانا ابو بکر صاحب موسالی شیخ حنیف صاحب لوہاروی جمعیت علماء گجرات کے صدر شیخ حنیف صاحب لوہاروی جمعیت علماء ہند معزز سامعین کرام پانچ منٹ میں اسٹیج پر حضرت تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا ارشد شاہ مدنی ابھی تک مجمع بہت سکون و وقار سے سن رہا ہے آگے بھی ہم آپ سے یہی درخواست رکھتے ہیں آئیے اب دل تھام کر بیٹھیے اپنی سانسوں کو روک لیجئے اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کو لانا چاہتا ہوں جو بولتے ہیں تو موتی برستے ہیں ایسی شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو فرقہ پرستی کی اس آگ پر شبنم بر کر برستا ہے بھڑکانے والے کے شولوں کو میٹھے میٹھے بول سے بجھا دیتا ہے آئیے جس شخصیت کی طرف میرا اشارہ ہے ابھی ابھی اسٹیج پر تشریف لانے والے ہمارے جمعیت علماء گجرات کے صدر محترم حضرت مولانا حنیف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سامعین آپ کا انتظار کر رہے ہیں تشریف لے آئیں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 وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب واجب التقریم اسٹیج پر براجمان ہماری موقر شخصیتیں اور دور و دراز سے تشریف لانے والے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں عزیزوں ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس نے اس زمین کو بنایا آسمان کو بنایا جس میں اس میں آفتاب اور محتاب چاند اور سورج کو پیدا کیا جس نے سمندروں میں پانی بہایا جس نے زمین سے درخت اگائے جو انسانوں کے اندر سے انسان کو وجود دیتا ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے زندہ کو موت دیتا ہے وہی ایک خالق ہے وہی ایک مالک ہے وہی ایک پالنہار ہے وہی ایک رب ہے وہی ایک مربی ہے وہی ایک اللہ ہے جو سب کا مالک ہے اس اللہ نے اس مالک نے اس دنیا میں انسان کو سجانے کے لیے اور انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے اور انسان کو بہترین بنانے کے لیے اس زمین پر کچھ رسومنیوں کو کچھ پیغمبروں کو کچھ اس کے خاص آدمیوں کو میسنجر اور پیغمبر بنا کر کے اس نے بھیجا ان لوگوں نے آ کر دنیا میں سارے لوگوں کو اس اللہ کا پیغام دنیا میں سنایا اور انسان کو انسان بنانے کی تعلیم دی اس سلسلے کی آخری کری ان رسی منیا ان پیغمبروں کی آخری کری میسنجر کی آخری کری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے آپ اور ہم پیروکار ہیں اس نبی نے اس اس پیغمبر نے ہمارے آقا نے ہمارے محبوب نے ہمیں ایک اتنی اچھی شریعت دی جو پیار سے بھری ہوئی ہے جو محبت سے بھری ہوئی ہے جن میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہے جن میں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے وہ جس قرآن کو لے کر آئے وہ جس پوتر گنٹھ کو لے کر آئے جس کو قرآن کہا جاتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا قرآن ہے اس قرآن کی تعلیمات کو اس کی وانی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے امت کے سامنے سمجھایا اللہ نے جب قرآن میں یوں کہا کہ اے لوگوں انصاف کرو اللہ یا امر ابل ادلی اے لوگوں انصاف کرو تو اب اس پیغمبر سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ قرآن ہم کو جو انصاف کا حکم دیتا ہے وہ انصاف کیسے کیا جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو ہمیں ان الفاظ میں سمجھایا یحب بولے ما یحب یوہب نفسی اے دنیا میں بسنے والے انسان تو دوسروں کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ انصاف کی تعریف دنیا میں کہیں نہیں ملے گی جو ہمارے پیغمبر نے ہم کو بتائی یحب ہب بولے اخیح ماں یو بولے نفسی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو میں چاہتا ہوں مجھے کوئی ذلیل نہ کرے تو میں کیوں دوسروں کو ذلیل کروں میں چاہتا ہوں مجھے عزت ملے تو میں کیوں دوسروں کو عزت نہ دوں میں چاہتا ہوں میری بچی پر کوئی نظر نہ اٹھائیں میں کسی کی بچی پر نظر کیوں اٹھاؤں میں چاہتا ہوں میرا پیسہ کوئی نہ کھائیں میں دوسروں کا پیسہ کیوں ہرپ کر جاؤں میں چاہتا ہوں کہ میری بچی کے نکاح اور لگن کے بعد اس کا نہ ٹوٹے ہمیشہ اس کی زندگی آباد رہے تو میں دوسروں کے بنے بنائے مکان کو آگ لگانے کی کیوں کوشش کروں اس کو کہا جاتا ہے یوہب بولی آخی ہی ما یوہب بولی نفسی اس کو انصاف کہا گیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو قربان جائیے کچھ لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا چونکہ یہ ایکتا سمیلن ہے اتحاد اتفاق محبت اور پیار سے ہمیں رہنا ہے کسی نے ہمارے نبی سے پوچھا ایل اسلام افضل کون سا اسلام خوبصورت ہے کون سا اسلام بہترین ہے کون سا اسلام سب سے اچھا ہے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بہت نمازیں پل لو بہت روزے رکھ لو بہت زکوٰۃ دے دو بہت حج کر لو آپ نے فرمایا اتعام التعام و السلام لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو خوبصورت اسلام تمہیں مل جائے گا روایتوں میں ہے کہ ایک صاحب ایک انویائی ایک صحابی اس پیغمبر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام تو لا رہا ہوں لیکن مجھے عادت ہے برا کام کرنے کی غلط کام کرنے کی کسی عورت کے ساتھ آپ مجھے اس کی اجازت دیں تو دوسرے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو غصہ آیا کہ یہ اپنے نبی سے کیا اجازت مانگ رہا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا خاموش ہو جاؤ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور پیار سے اس انسان کو سمجھا رہے ہیں اس صحابی کو سمجھا رہے ہیں کہ بتاؤ تمہاری بہن ہو اور تمہاری بہن کے ساتھ اگر کوئی یہ سوچے تو تم پسند کرو گے انہوں نے کہا نہیں تمہاری ماں ہے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ سوچ ہے کیا تم پسند کرو گے کہا نہیں تمہاری پھوفی اور خالہ ہے ان کے ساتھ کوئی اس طرح سوچ ہے کیا تم پسند کرو گے انہوں نے کہا نہیں تو کہا جب دوسروں کی عورتوں کے ساتھ جب اپنی عورتوں کے ساتھ تم پسند نہیں کرتے ہو تو آخر جس کو تم چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی ماں ہوگی کسی کی بھوپی ہوگی کسی کی خالہ ہوگی صحابی فرماتے ہیں مجھے میرے نبی نے اتنے پیار سے تعلیم دی کہ زندگی بھر کے لیے میں نے اس برائی کو چھوڑ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے جو اس زمین پر بسنے والوں کو تعلیم دی ہے اور اس زمین پر بسنے والوں کو جو انصاف بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہ ہم سب کی ماں ہے روز محترمہ ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی غریب خاتون آئی تھی میرے پاس اور اس خاتون نے آ کر کچھ ہدیہ لے کر آئی تھی میں نے دیکھا غریب سی ہے بیچاری اس کا میں کیا ہدیہ لوں تو میں نے اس کا ہدیہ نہیں لیا اس کو واپس کر دیا اس لیے کہ مجھے اس کی غربت پر رحم آ گئے تو حضرت نے فرمایا عائشہ تم اس سے اچھا بھی تو کر سکتی تھی فرمائے میں کیا کرتی فرمایا اس کا چھوٹا سا ہدیہ لے کر اس کو زیادہ ہدیہ پیش کر دیتی تاکہ اس کے اوپر ایک تیرا احسان اور تیری طرف سے ایک نعمت اس کو مل جاتی اب تعلیم تو دیکھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرماتے ہیں کہ میرا تو قبر کے اوپر سے گزر ہوا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے صحابہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے فرمایا پیشاب سے احتراز نہیں کرتا تھا بچتا نہیں تھا اور دوسرا دنیا میں چگل کھوری کرتا تھا اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو یوں نقل کرتا تھا جس کی بنیاد پر لوگوں میں جھگڑے ہوتے تھے آج قبر میں مرنے کے بعد اس کو سزا ہو رہی ہے فرمایا سے کام نہ کرو آپ نے فرمایا تکبر نہ کرو توازو کی زندگی گزارو آجزی اور انکساری کی زندگی گزارو ایک دوسرے سے محبت سے پیش آؤ تاریخی روایتوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ کچھ عورتیں جنگ کی حیثیت سے قیدی ہو کر آئی آپ نے پوچھا کہ یہ کس قبیلے کی عورتیں ہیں تو بتایا گیا کہ قبیلے تئی کی عورتیں ہیں ایک قبیلہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ قبیل تیم ایک بہت سخی انسان تھا جس کو حاتم تائی کہا جاتا ہے وہ تو بہت سخی انسان تھا تو انہی میں سے ایک بچی نے کھڑے ہو کر کہا میں اسی باپ کی بیٹی ہوں میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں فرمایا تیرا باپ بہت سخی تھا اس کے بعد تاریخی روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس بچی کے سر پر دو پتہ نہیں تھا اوڑنی نہیں تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سر پر اوڑھنی ڈالو اس کے بال کھلے ہوئے ہیں میں ایک مرتبہ کسی جگہ اجتماعی نکاح میں سمو لگن میں گیا تھا تو ہمارے ایک ایم ایل اے صاحب بھی تھے اور ایم ایل اے صاحب نے چونکہ بیچ میں پاتیشن تھا پردہ تھا ایک طرف مرد تھے ایک طرف عورتیں تھیں تو ایم ایل اے صاحب نے کہا کہ آج خوشی کا پرسنگ ہے اور اس خوشی کے پرسنگ پر عورتوں اور مردوں کو استریوں کو مل کر کے خوشی منانا چاہیے یہ تو سمو لگن ہے اس کے اندر سب کو ملنا چاہیے یہ پردے کا مسئلہ بیچ میں تم نے کہاں لگا دیا اس آزش کی جب اخیر میں باری آئی تو میں نے ان ایم ایل اے صاحب کو ایک بات کہی میں نے کہا کہ پردہ صرف اسلام نہیں دیتا ہے پردہ تو ہمارے ہندوستان کی شیلی میں پڑا ہوا ہے ہندوستان ہندو مسلم ایکتا ہندوستان بھارت جمعیت علماء ہند جمعیت علماء گجرات میں نے ان سے کہا کہ یہ پردہ جو ہے یہ تو ہندوستان کی شیلی میں ہے تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پردہ مسلمانوں کا ہے نہیں نہیں ہمارے ہندوستان کا ہے میں نے کہا ہماری بہن چاہے وہ مسلم نہ ہو لیکن جب پرایا مرد آتا ہے تو وہ بھی اپنے ساری کی آنچل کھینچ لیتی ہے اور فوراً پرائے مردوں سے پردہ کر لیا کرتی ہے تو میں نے ذرا مزاق کرتے ہوئے ان سے کہا کہ یوروپ میں پردہ نہیں ہوتا میں نے کہا ایم ایل اے صاحب اب ہندوستان کے ایم ایل اے ہو کر ہندوستان کی شیلی کو چھوڑ کر یوروپ میں آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کو تو ہندوستان کی شیلی اپنانے کی ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس بچی کے سر پر دو پتہ کیوں نہیں کہا کہ یہ قیدی عورتیں ہیں تو آپ نے اپنے بدن پر جو چادر تھی مقدس چادر آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کا بدن کتنا مقدس ہوتا ہے مقدس چادر آپ نے اتاری اور چادر اتار کر کہا کہ اس بچی کے سر پر ڈال دو صحابہ نے فرمایا کہ حضرت یہ تو بہت پاکیزہ اور بہت مقدس چادر ہے بہت پویتر ہے اور وہ اس کے سر پر جاوے سنو آپ کا جملہ میرے بھائیوں سارے اس ہندوستان میں بسنے والے اور میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے میرے نبی نے فرمایا آخر یہ بیٹی بھی تو میری ہی بیٹی ہے اگر میری بیٹی فاطمہ کھلے سر نہیں رہ سکتی تو میری امت کی بیٹی بھی کھلے سر نہیں رہ سکتی شان رسالت شان رسالت یہ نبی علیہ السلاط وسلام کی تعلیمات ہے آپ نے کوئی یہ نہیں سوچا کہ مسلم اور نان مسلم کو الگ کیا جائے اخلاقیات تعلقات احسان ایک دوسرے سے ملنا ایک دوسرے سے محبت کرنا ایک دوسرے سے پیار کرنا ایک دوسرے کی زندگی میں کام آنا یہ تو انسانیت کا طریقہ ہے آپ بلڈ بینک میں جب جاتے ہیں بلڈ خریدنے کے لیے تو کوئی مسلم یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے مسلمانوں ہی کا خون چاہیے اور کوئی ہمارا بھائی یہ نہیں پوچھتا برادران وطن میں سے کہ مجھے ہندو ہی کا خون چاہیے مجھے نان مسلم ہی کا خون چاہیے اس بلند بینک سے خریدا ہوا خون بہت ممکن ہے کہ مسلمان کے بدن میں نان مسلم کا خون گیا ہوگا اور نان مسلم کے بدن میں مسلمان کا خون گیا ہوگا جن کے بدن میں ایک دوسرے کا خون بہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیسے ہو گئے ہیں ہندو مسلم ایکتا ہندو مسلم ایکتا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے آپس میں اختلاف کون کرا رہا ہے ہمارے وامن وشرام صاحب بیٹھے ہوئے میں نے ان کا ایک پروچن اور ایک بیان سنا بہت کھل کر انہوں نے جو باتیں کہی ہے کہ اصل آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی جو فیملی تھی جو لگن اور نکاح اور شادی میں ایک دوسرے کے مکان جاتی تھی ایک دوسرے بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے پیاسے کو پانی پلاتے تھے آج ان کی زندگی کا حال یہ ہو گیا کہ ایک مسلمان اپنے پڑوس میں رہنے والے اپنے نان مسلم بھائی سے مطمئن نہیں ہے اور ایک نان مسلم بھائی اپنے پڑوس میں رہنے والے مسلمان سے مطمئن نہیں ہے آخر یہ مسائل پیدا کہاں سے ہو گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مقدس شریعت جن کی مبارک شریعت آپ نے پیار کا سبق پڑھایا آپ نے وطن کی محبت سکھائی آپ نے محبت سے رہنا سکھایا ہمارا قرآن ہمیں پیار کا سبق دیتا ہے ہماری حدیثیں ہمیں پیار کا سبق دیتی ہے ہمارے پیغمبر ہمیں محبت کا سبق سکھاتے ہیں ہمارے بڑے جتنے ہیں وہ سب کے سب ہمیں محبت کا سبق سکھاتے ہیں کوئی قرآن حدیث بڑے پیغمبر کوئی مارنے کی تعلیم نہیں دیتا اور قرآن اور حدیث میں یہ تعلیمات آپ کو ملے گی بھی نہیں اگر ملے گی تو صرف اور صرف محبت کی تعلیم ملے گی میں صرف دو واقعوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں بہت مختصر طریق پر ایک تو آپ کی جان کا دشمن قدم قدم پر آپ کو ستانے والا عبداللہ ابن ابئی جو منافقوں کا سردار جس نے نبوت کو بدنام کرنے کے لیے حضرت عائشہ پر الزام لگایا اور تہمت لگائی اور اسی کے ساتھ مسجد زرار بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش تیار کی اور قدم قدم پر آپ کو ستایا جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو یوں کہا کہ بیٹے میں مر رہا ہوں جاؤ تم محمد کو کہنا نبی کو کہنا کہ میری جنازے کی نماز پڑھائیں بیت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پکے صحابی ہیں نبی کی خدمت پہ پہنچے فرمایا میرے باپ کی موت ہو گئی میں نہیں چاہتا تھا کہ حضرت آپ سے کہوں اس لیے کہ میرے باپ سے آپ کو اذیتیں پہنچی آپ کو تکلیفیں پہنچی آپ کو ستایا ہے آپ کے خلاف سازشیں کی ہے لیکن باپ کی وسیعت ہے کہ آپ نماز پڑھائیں تو جو ستانے والا تھا ہمارے پیغمبر ان کے بیٹے کو جواب دے رہے ہیں جنازہ تیار ہو جائیں تو مجھے بلانا میں تیرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا شان رسالت شان رسالت جب جنازہ تیار ہوا اللہ کے حبیب تشریف لے گئے حضرت عمر نے دامن کھینچا کہ اللہ کے رسول آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں مسکرا کر فرمایا عمر پڑھا لینے دے مجھے آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اپنا کرتا لے کر اپنا پیراہن لے کر آئے اور فرمایا ان کے کفن میں دے دو اتنے پر بس نہیں کیا جب قبر میں رکھ دیا گیا اس کی ناش کو تو آپ نے فرمایا نکالو نکالا اور اپنا تھوک مبارک اپنا لعاب مبارک عبداللہ ابن ابئی کے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے لعاب سے بھی اگر اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں ترا کے میسر شبد ای مقام کے بعد استانت خلافس جنگ تجھے یہ مقام کب حاصل ہوگا تو نے تو ابھی اپنوں کو معاف نہیں کیا تو پرایوں کو کیا معاف کرے گا میرے بھائیوں اور ایک واقعہ وہ ملتا ہے کہ جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا آپ کے خلاف سازی سے کی گئی آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا طرح طرح سے آپ کو پریشان کیا گیا لیکن اس مکہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں جب آتی ہے تو آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ سب کو معاف کر دیتے ہیں اور فرمایا انتمقا اور کچھ آپ کے انیا نے کچھ صحابہ نے جب بدلہ لینے کا دل میں سوچا تو آپ نے فرمایا نہیں آج کسی کا ہم دو پتہ نہیں اتاریں گے بلکہ آج تو محمد مکے میں اس لیے آیا ہے کہ اترے ہوئے دو پتوں کو دوبارہ ڈالنے آیا ہے آج ہم لوگوں کے گلوں کو نہیں کاٹیں گے بلکہ اپنے گلے سے لگانے آئے ہیں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے میرے بھائیوں یہ وہ اسلام ہے وہ شریعت ہے جس سے متعلق لوگ آئے دن ٹیررسٹ کے الزام لگایا کرتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلاۃ وسلام صاف ستھرے ان کا دیا ہوا مذہب صاف ستھرا ان کا دیا ہوا اسلام صاف ستھرا اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ معاف کرنا درگزر کرنا اپنے دل کو پرا رکھنا عید کے موقع پر ایک بچہ رو رہا ہے آپ اس بچے کو اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں بیٹی فاطمہ سے فرمایا بیٹی اس کو نہلاؤ اس بچے سے پوچھا ہم نے کہ کیوں رو رہا ہے اس نے کہا میرا باپ انتقال کر گیا شہید ہو گیا ہے اور مجھے کوئی کپڑے دینے والا نہیں آج عید کے دن میں رو رہا ہوں تو بیٹی فاطمہ کو اللہ کے حبیب پاک شاسم نے فرمایا بیٹی تیار کرو اور حسنین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فت ہوتے ہو وہ اس کو پہناؤ میں اس کا انتظار کرتا ہوں حضرت مولانا علی میاں ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کے اوپر ایک جملہ لکھا ہے فرمایا اے لوگوں ساری دنیا محمد الرسول اللہ کا انتظار کر رہی ہے اور محمد الرسول اللہ ایک یتیم کا انتظار کر رہا ہے جس نے یتیموں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جس نے بیواؤں کے ساتھ جس نے گرے ہوں کے ساتھ اٹھانے کا معاملہ کیا عزت دینے کا معاملہ کیا ان کی تعلیمات اتنی صاف ستھری تعلیم ہے میرے بھائیوں اسی تعلیم کے ماننے والے یہ مسلمان اس ملک میں بستے ہیں ہم کرایہ دار نہیں ہیں ہم کرایہ دار نہیں ہیں ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں ہم اسی ملک کے پیداوار ہے ہمارے باپ دادا اسی زمین پر پیدا ہوئے ہمارے دادا پر دادا اسی زمین پر پیدا ہوئے ہمارا خون اسی زمین میں لگا ہے اور آج بھی ہم تیار ہیں ہم ملک سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں آپ نے ہمارے بچے چھین لیے ہم نے وہ بھی قربان کر دیے ہماری بیویاں چھینی ہم نے وہ بھی قربان کر دیا مراد آباد کے فسادات مظفر نگر کے فسادات احمد آباد کے فسادات آسام کے فسادات کلکتہ کے فسادات ہمارے بروہوں کی داریاں نوچی ہم نے سب کچھ قربان کر دیا اب بھی تم ہم سے ہمارا ایمان لوٹنے پر آئے ہوئے ہو ہمارا قرآن لوٹنے پر آئے ہوئے ہیں ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں کشمیر ہمارا اتوت حصہ ہے ہندوستان کا اتوت حصہ اگر آج بھی کوئی کشمیر پر نگاہ اٹھائے گا تو ہندوستان کے ہندو اور مسلمان بھائی مل کر آپس میں حمید اللہ بن کر اشفاق اللہ بن کر حسین احمد مدنی بن کر کفایت اللہ بن کر ابو الکلام آزاد بن کر توت پڑیں گے اور اپنے ملک کے اس حصے کو ہم بچانے کی کوشش کریں گے اور یہ کشمیر جو ہمارا اتوت حصہ ہے اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں لی جاتی کہ چلو وہاں رائے پوچھی جائے کہ تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا دوسروں کے ساتھ جانا چاہتے ہو کیوں اس لیے کہ وہ ہمارا حصہ ہے ہم کیوں کسی کی رائے پوچھیں گے جیسے ہندوستان کا اتوت حصہ ہے ہندوستان ہندوستان کا اتوت حصہ ہے اس میں رائے نہیں لی جا سکتی اسی طرح قرآن ہمارا اتوت حصہ ہے حدیث ہماری اتوت حصہ ہے شریعت ہماری اتوت حصہ ہے اس کے اندر بھی کسی کی رائے لینے کی ضرورت نہیں ہو سکتی نعرے تکبیر جمعیت علماء گجرات جمعیت علماء ہند ہمیں آپس میں مل کر دلیتوں کو مسلمانوں کو آدیواسیوں کو ہم سب کو مل کر ایک بن کر محبت کا مظاہرہ کرنا ہے اور انصاف پسند حکومت کا مطالبہ کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امیر ہمارے ساتھ انصاف کرے ہمارے تقاضوں کو پورا کرے کبھی مسئلہ کھڑا کر دیا فلاں بستی کا نام بدلنا ہے نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ اور ہزاروں گریب بھوکے مر رہے ہیں ان کے کھانے کا کوئی نظام نہیں ہے بغیر کپڑوں کے ہیں ان کا کوئی نظام نہیں ہے بغیر مکان کے آپ سیتیوں میں دیکھ لیں کہ اتنی سخت سردی کے اندر جو بالکل کھلے باہر سوئے ہوئے ہیں ان کے سلانے کا ان کے مکان کا کوئی نظام نہیں ہے حکومت تو وہ ہوتی ہے کہ جو غریبوں کی فکر کریں رعایا کی فکر کریں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ المسلمین اور ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں ایک عجیب و غریب واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صدی کے اکبر خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے دوستوں سے یوں کہا کہ اس میں جتنی بیوہ عورتیں ہیں ان بیوہ عورتوں کو جو بیت المال سے دینا ہے ماہانہ خرچہ وظیفہ تم لوگ ذمہ داری لے لو اور بیت المال سے لے کر ان کو پہنچا دیا کرو اس لیے کہ سارے کام میں نہیں کر سکوں گا لوگوں نے اپنے اپنے نام لکھ لیے ایک عورت کے سامنے نام خالی پڑا ہوا تھا حضرت عمر نے دیکھا کہ یہاں کسی کا نام نہیں ہے آپ نے سوچا کہ اچھا میں اس عورت کو جانتا ہوں میں اس کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کروں گا حضرت عمر صبح صبح چلے گئے اور فرمایا ماں جان کوئی کام ہو جھاڑو دے دوں گھر میں پانی بھر دوں میں امیر کا قصہ سنا رہا ہوں میں اس انسان کا قصہ سنا رہا ہوں میں اس بادشاہ کا قصہ سنا رہا ہوں کہ جس کی جس تعلیمات کی ہمیں ضرورت ہے اور ایسی ضرورت ہے کہ ان کا فالو کر کے ان کے طریقوں پر چل کر ہم اپنے ہندوستان کو کامیاب سے کامیاب تر بنا سکتے ہیں بہرحال حید عمر صبح صبح پہنچے تو اس عورت نے جواب دیا وہ نابینا تھی اس نے کہا بھائی تج سے پہلے کوئی آیا تھا وہ پانی بھی بھر گیا اور گھر کو جھاڑو بھی دے گیا حید عمر صبح پانچ بجے پہنچے پھر یہی جواب چار بجے پہنچے یہی جواب رات کو دس بجے پہنچے یہی جواب تو حضرت عمر نے سوچا آج میں چھپ کر دیکھوں وہ کون ہے جو اس کا کام کر جاتا ہے ایک آدمی رات میں چپ کے چپ کے آیا چپل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ چل رہا ہے عمر قریب میں پہنچے تو دیکھا اللہ کے نبی کا یار گار پہلا خلیفہ ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بیوہ کا کام کرنے کے لیے جو بادشاہ بنا ہوا ہے جو امیر بنا ہوا ہے جو خلیفہ بنا ہوا ہے اس کا پانی بھرنے کے لیے جا رہا ہے اس کے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے جا رہا ہے عمر لپت پڑے سینے سے فرمایا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا عمر چپ ہو جاؤ فرمایا چپل آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہیں فرمایا اس لیے تاکہ محلے میں کسی کو میرے چپل کی آواز سے پتہ بھی نہ چلے یہ ہیں ایک امیر ایک خلیفہ ایک بادشاہ ہمیں ایسے امیروں کی ضرورت ہے کہ جو اپنی رعایا کے ساتھ خیرخاہی کا معاملہ کرے جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرے جو ان کا تعاون کرے جو ان کی مدد کرے اللہ کرے کہ ہمارے ہندوستان میں یہ انصاف پھر زندہ ہو جائیں ہمارے مہاتما گاندھی جی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہمارے ہندوستان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اور ابو بکر صدیق کی خلافت کو اور ان کے طریقوں کو زندہ نہیں کیا جا سکتا وہاں تک ہندوستان کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا ہے یہ خود ہمارے مہاتما گاندھی جی صاحب نے کہا ہے شان صحابہ تو ہمیں آپس میں مل کر اپنے دیش کو ترقی دینے کی ضرورت ہے یہ لوگ بار بار ہم سے ثبوت مانگتے ہیں وفاداری کا وفاداری کا وفاداری کا مسلمانوں ثبوت پیش کرو اپنے وفاداری کا ارے اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اسی ملک کے اندر جب گدار انگریز آیا اور طرح طرح کی سازشوں کے ذریعے سے اس ملک کو قبضے کیا تو اس وقت جمعیت علماء ہند کی تنظیم بنائی گئی اور بے شمار اکابر اس میں جڑے اور جڑ کر کے آپس میں مل کر کے اس ملک کو ان لوگوں سے آزاد کرایا اس میں ہمارے سارے بھائی مسلم غیر مسلم آپس میں مل کر اس ملک کو آزاد کرایا اور ایسا زبردست آزاد کرایا کہ ان لوگوں کو بلاخر اس ملک کو چھوڑ کر جانا پڑا اور ایسی قربانیاں دی ایسی قربانیاں دی کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ دہلی سے لے کر سہارنپور تک کوئی درخت خالی نہیں تھا جس پر کسی کی لاش نہ لٹک رہی ہو ہمارے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا لیکن سب سے زیادہ اذیت انگریزوں کی طرف سے مجھے احمد آباد کی جیل میں دی گئی مولانا ابو کلام آزاد احمد نگر مہاراشٹر کی جیل میں ہے اور بیوی کا خط پہنچا کہ میں بہت بیمار ہوں آپ اجازت لے کر جیلر سے گھر آ جائیں تو حضرت کا جواب جا رہا ہے یہاں تو اکیلی بیمار ہے یہاں میرا پورا بھارت بیمار ہے یہ آپ نے اس وقت جواب دیا تھا جب انگریزوں کا تسلط تھا یہاں تو اکیلی بیمار ہے یہاں میرا پورا دیش بیمار ہے بیوی کا خط جا رہا ہے کہ میں موت کی طرف جا رہی ہوں آؤ تاکہ ہم مل لیں اجازت لے لو جیلر سے تو انگریز جیلر تھا حضرت نے فرمایا کہ میں تیرے خاطر اپنے دشمنوں سے بھیک نہیں مانگوں گا اگر تم مر گئی کوئی حرض نہیں ہم قیامت میں مل لیں گے بہت ہو سکتا ہے کہ میرا خط پہنچے اور تیرا جنازہ نکل رہا ہو ایسا ہی ہوا حضرت کا خط پہنچا اور بیوی کا جنازہ نکل رہا تھا یہ جمعیت علماء ہند ہے جس نے قربانیاں دی آج بھی وہ جمعیت زندہ ہے تابندہ ہے پائندہ ہے اور الحمدللہ امت کے مسائل کو حل کرتی ہوئی چل رہی ہے جس شکل میں بھی ہو لیکن امت کے مسائل کو حل کرتی ہوئی چل رہی ہے بے شمار وہ لوگ جن کو بلا وجہ تیرر کے عنوان دے کر جیلوں میں دس دس سال اور بارہ بارہ سال ڈال دیا گیا اور پھر سپریم کورٹ ان کو باعزت رہا کر رہی ہے بارہ سال ان کے ضائع ہو گئے ان کی اولاد کے ضائع ہو گئے ان کی بیوی کے ضائع ہو گئے ایسے لوگوں پر محنت کرنے والی یہی جمعیت علماء ہند ہے ان کے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ ملک میں چل کر آپس میں ایکتا کا سبق دیا جائے ہندو مسلم بھائیوں کو ایک بنایا جائے اور مل کر کے دیش کو ترقی دی جائے اسی عنوان سے جمعیت علماء کے اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا جس میں فدائے ملت اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو شدید علیل ہیں بیمار ہیں اور بولنے کی بھی ہمت و سخت نہیں ہے بخار میں ہے ابھی دوا پی کر کے آ رہے لیکن کل ہی فون پر فرمایا کہ بھائی میرا وعدہ ہے اور چونکہ لوگ یہاں متمنی ہے اس لیے حضرت اس بیماری کے عالم میں تشریف لے آئے حضرت کی آمد اہل گجرات کے لیے بہت مبارک ہو اور اسی طرح ہمارے وامن وشرام صاحب وہ بھی اپنی ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس دعوت اور پیغام کو پہنچانے کے لیے تشریف لے آئے ہمارے خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی جو ہمارے گجرات کے سپوت ہے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے وہ بھی تشریف لے آئے ہمارے حضرت کاری احمد اللہ صاحب دعوت برکات پیرانہ سالی کی باوجود تشریف لے آئے اور بے شمال لوگ یہاں پر تشریف لائے ہوئے اللہ سب کی آمد کو مبارک فرمائے اللہ آپ کی آمد کو مبارک فرمائے ہمارا یہ جلسہ ایکتا کا سبق بنے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو دامن جھاڑ کر نہ چلے جانا دامن جھاڑ کر نہ چلے جانا مقرروں کی تقریروں پر تبصرہ کرتے ہوئے نہ چلے جانا بلکہ ایکتا محبت اور پیار کا سبق لے کر کے جانا اور اخیر میں میں سورت ضلع کے صدر محترم حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتم جو کتھور کے ہیں اور ان کے بے شمار رفقا سلیمان دوبا اور بہت سارے احباب ہیں ان کے مولانا جنید صاحب مولانا زید صاحب بلکہ پوری کتھور بستی جنہوں نے اتنا بڑا پروگرام رکھا اور اتنا سارا خرچ کر کے یہ پروگرام کیا اللہ ان کو آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارا ملک ترقی کرے انہی امیدوں کے ساتھ اور انہی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں وصلی اللہ علیہ نبی الکریم بے رحمت گیا رحم اللہ قومی ایکتا ایکتا قومی نہ یہ رات ختم ہوتی نہ یہ بات ختم ہوتی شیخ حنیف صاحب نہ یہ رات ختم ہوتی نہ یہ بات ختم ہوتی جو پیاس دل کی بجھتی تو کچھ اور بات ہوتی کیا ہی خوب آپ کا انداز دل کشانا تڑپا گیا دل کو تیرا واضح نہ سہانا ایکتا کے عنوان سے بہت اچھی بات کی ہے بہت سارے مہمان ہیں میرے بھائیوں لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ ایکتا سمیلن کے بہت سارے مہمانوں میں سے ہمارے ایک مہمان جو ہے بٹک بھائی مولیا تشریف فرما ہے میں ان کا نام خصوصیت سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے گروپ کی طرف سے ابھی پچھلے دنوں دو سو اکاون یتیم لڑکیوں کا بغیر پیسے سے کسی کا پیسہ لیے بغیر جو ہے دو سو اکاون لڑکیوں کا نکاح کروایا اس میں پانچ مسلمان تھے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور یہ بات اس لیے کہتا ہوں بٹوک بھائی سے کہ اگر آپ جیسے لوگ ہندوستان میں جنم لیتے رہیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہندوستان کو ختم نہیں کر سکتی ہندوستان ہندوستان بھائیوں اصل پروگرام اب شروع ہو رہا ہے مجمع میں سناٹا اچھایا ہوا ہے اب ہمارے اصل دو ہی مہمان جن کو سنت سننے کے لیے گجرات کے کونے کونے سے یہاں تک کہ مہاراشٹر سے بھی لوگ تشریف لائے ہیں تو آئیے ہم ایک ایسے مہمان کو دعوت دینے جا رہے ہیں جس نے کھلم کھلا یہ بیان کیا ہے کہ ملک کا اصلی دشمن کون ہے ملک کو کس سے خطرہ ہے اور دہشت گردی اور انتقواد کا اصل ذمہ دار کون ہے ہمارا وشواس ہے کہ ان کا یہ مشن سفل اور کامیاب ہوگا ہم سب مل کر ایسے بھارت کا نرمان کریں گے جس میں دھرم اور ذات کے نام پر کوئی ظلم کا شکار نہیں ہوگا انسان دوستی اور محبت اس ملک کی پہچان ہوگی اب ہم بہت ادب اور سمان کے ساتھ جناب وامن وشرام صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس سمیلن کو سمبودت کریں محترم وامن وشرام صاحب محترم وامن وشرام صاحب بھارتیہ مکتی مورچا ساتھیوں آج آپ لوگوں کے دوارا ہندو مسلمان کا ایکتا سمیلن آیوجت کیا ہے بہت اچھی بات ہے اچھے کام کے لیے آپ لوگوں نے ایکتا سمیلن آیوجت کیا ہے اس کے لیے نشچت روپ سے آپ دھنیہ واد کے پاتر ہے مگر اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ جن لوگوں کی آپ ایکتا ستاپت کرنا چاہتے ہیں ہندو اور مسلمان کی تو مسلمانوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں مگر ہندوؤں کے بارے میں آپ لوگوں کو تفصیلی جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ سلوگنوں میں ایکتا قائم کرنا اور زمینی استر پر ایکتا قائم کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں اگر ہم لوگ زمینی استر پر ایکتا قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو کچھ باتیں جاننا بہت ضروری ہے اور اس لیے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جس پر آپ لوگوں کو گمبھیرتا پوروک وچار کرنا ضروری ہے آپ ہندو مسلمان کی ایکتا ستھاپت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا ہندو کون ہے آخر جن کے ساتھ آپ ایکتا قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کون تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہندو کا مطلب ہے مسلمان کی طرح ہندو نام کا دھرم ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندو نام کا کوئی مذہب کوئی دھرم ہے نہیں وید میں شروتی میں اسمرتی میں پرانوں میں رامائن میں بھارت میں ہندو نام کا شبد ہی نہیں ہے اگر ہندو نام کا شبد ہی نہیں ہے تو نشچت روپ سے آپ کو یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ آخر یہ ہندو کون ہے تو شیڈول کاسٹ کے لوگوں کو جن کو سویدھان میں شیڈول کاسٹ کہا گیا ہے جن کو براہمن دھرم کے انوسار اچھوت کہا جاتا ہے اچھوت کا مطلب ہے جو لوگ چھونے کے لائق نہیں ہے انسان تو ہے مگر چھونے کے بھی لائق نہیں ہے جن لوگوں نے ان لوگوں کو چھونے کے لائق نہیں سمجھا آپ لوگ ان کو ہندو کہتے ہیں براہمن بھی ان کو ہندو کہتا ہے آپ لوگ بھی ان کو ہندو کہتے ہیں آخر کار مجھے اپنا درد تو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا میری جو سمسیا ہے میرا جو درد ہے میرا جو دکھ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا اس دیش میں لگ بھگ بیس کروڑ لوگ ہیں جن کو براہمن دھرم کے انوسار جسے آپ ہندو دھرم کہتے ہیں اس دھرم کا واستک نام براہم دھرم ہے اس لیے اسے جاننا اسے سمجھنا بہت ضروری ہے تو لگ بھگ بیس کروڑ لوگ ہیں جن کو اس دیش میں چھونے کے لائق نہیں سمجھا گیا ہے اور جس دھرم کے لوگوں نے ان کو چھونے لائق نہیں سمجھا اسے آج کے تاریخ میں براہمن دھرم کے لوگ ہندو کہتے ہیں اور آپ بھی ان کو ہندو کہتے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر ہندو کون ہے دوسرے لوگ ہیں آدیواسی جن لوگوں کو جنگلوں اور پہاڑوں میں رہنے کے لیے مجبور کر دیا گیا جن کو بھارت کا سپریم کورٹ بھی ہندو نہیں مانتا شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ جانکاری ہوگی کہ دو ہزار ایک میں ایک آدیواسی واسی مہیلا سپریم کورٹ میں گئی اور اس نے سپریم کورٹ کو یہ انوھ کیا کہ ہندو میرج ایکٹ کے تحت فیصلہ دیا جائے سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ آدیواسی ہندو نہیں ہوتے ہیں اس لیے آدیواسیوں کو ہندو میرج ایکٹ لاگو نہیں کیا جا سکتا اور اس کے آدھار پر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا یدی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو سپریم کورٹ کے اوپر کوئی کورٹ کوئی عدالت تو ہے نہیں تو اسے جاننا اسے سمجھنا ضروری ہے تو اس لیے یہ بات بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں دوسرے اور لوگ ہیں جن کو نومیڈک ٹرائب کہا جاتا ہے یہ لوگ بھی بہشکرت لوگ ہیں انگریزوں کے سمے میں ان لوگوں کو انگریزوں نے کریمنل ٹرائبز کہا ذرائم پیشہ جاتی کہا تو ان لوگوں کو اپرادھ کرنے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں رکھا ان کو بہشکرت کیا اور اپنا پیڑ بھرنے کے لیے ان کے سامنے اپرادھ کرنے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں رکھا ایسے لوگ بھی دس بارہ کروڑ لوگ ہیں جن کو نومیڈک ٹرائب یا کریمنل ٹرائب کہا جاتا ہے تو ان کو بھی ہندو کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آخر ہندو ہے کون اس کے بعد ہے موسٹ بیکورڈ کلاسز کے لوگ وہ بیکورڈ بھی نہیں ہے بیکورڈ میں بھی بیکورڈ ہے اور موسٹ بیکورڈ ہے اور منڈل کمیشن کے دوارا ان کو موسٹ بیکورڈ کلاسز کے طور پر آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے میں کوئی اپنی جاتی بات تھوڑی بتا رہا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا نے منڈل کمیشن بنایا تھا اس کے ریکارڈ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ریکمنڈیڈ ہے اس لیے کوئی کالپنک باتیں میں اپنے آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں تو ان کو بھی ہندو کہا جاتا ہے دوسرے لوگ ہیں اور بیکورڈ جن کو ورنا سسٹم میں براہن چھتری ویش نہیں مانا جاتا ان کو شودر مانا جاتا ہے شدر کا مطلب ہے ادھکار ونچت اور ادھیکار ونچت کا مطلب ہوتا ہے گلام جن کو ورن ویوستھا میں شودر مان کر غلام گھوشت کیا گیا تھا ان لوگوں کو بھی آج براہمن لوگ ہندو کہتے ہیں تو میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں بابا صاحب امبیڈکر نے ایک کتاب لکھنے کے لیے لیا تھا اس کتاب کا نام تھا وٹ ٹو دا ہندوز اس کا مطلب یہ ہے کہ براہموں نے ہندوؤں کے لیے کیا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر یہ مانتے تھے کہ براہمن الگ ہے اور ہندو الگ ہے براہمن الگ ہیں ہندو الگ ہے تو کیا مسلمان بھی ایسا ہی مانتے ہیں یا براہمن اور ہندو دونوں ایک ہی ہے ایسا مانتے ہیں میں تو یہ مانتا ہوں کہ ہندو کا مطلب ہے براہمنوں کا غلام تو کیا ایس سی ایس ٹی او بی سی کے لوگوں کو یدی مسلمان بھی ہندو مانتا ہے تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہندو براہنوں کا غلام ہے اگر ہندو براہموں کا غلام ہے تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بچار کرنا چاہیے کہ یدی ہندو براہموں کا غلام ہے تو ہندوؤں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے آپ کو وچار کرنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے وہ تو بات کی بات ہے مگر پہلے وچار تو کرنا چاہیے اگر آپ اپنے اندر اس مدعے پر وچار ہی نہیں کرتے ہو تو یہ تو لوگ غلام بنے رہیں گے تو آپ ہندو اور مسلمان کی ایکتا قائم کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے مگر ہندو کون ہے وہ جاننا تو پڑے گا جانے بغیر ہی ایکتا قائم کر لو گے ایسا تو پاسبل نہیں ہے ایسا تو سمبھو نہیں ہے تو یہ جاننا یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے یہ بات میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں دوسری بات کہ جن لوگوں کو براہمن لوگ ہندو کہتے ہیں ان لوگوں کو اس دیش میں آرکشن دیا گیا ہے براہمن اس آرکشن کے بہت زیادہ وروی ہے اگر براہمن بھی ہندو ہے اور ایس سی ایس ٹی او بی سی بھی ہندو ہے اگر آپ بھی ایسا ہی مانتے ہیں کہ براہمن بھی ہندو ہے ایس سی ایس ٹی او بی سی بھی ہندو ہے تو براہمن ان ہندوؤں کے ادھیکار کو جو سویدھان نے دیے ہیں وہ ماننے کے لیے بھی راضی نہیں ہے ان کے وہ ادھیکار سماپت کرنے کے لیے کانگریس نے نبے میں لبرلائزیشن پرائیویٹائزیشن اور گلوبلائزیشن کا کاریہ شروع کیا اور سرکاری وبھاگوں میں ان کے لیے آرکشن تھا پرائیویٹائزیشن میں سماپت کر دیا اور اسی نرنے پر اسی پالیسی پر آج کیندر کی جو بی جے پی سرکار ہے وہ بھی عمل کر رہی ہے تو ہمارے سے کانگریس اور بی جے پی بی جے پی اور کانگریس یہ تو چچیرے چچیرے موسیرے موسیرے بھائی بھائی ہے آپ جو تالیاں بجا رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کو میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے تو میں اس بات کے لیے بھی آپ لوگوں کا دھنیہ واد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے ورلڈ بینک کے دوارا ایک ارتھ شاستری بھارت میں بھیجا گیا تھا اس ارتھ شاستری کا نام تھا سین گپتا وہ بھارت میں آیا وہ بنگال کا تھا ورلڈ بینک میں گیا تھا ولڈ بینک نے کئی لاکھ کروڑ روپیہ بھارت سرکار کو قرضہ دیا تو ورلڈ بینک نے ان کو بھیجا جاؤ یہ جو کئی لاکھ کروڑ روپیہ قرضہ دیے اس کو بھارت کے گریبوں کا کیا فائدہ ہوا ذرا اس کا ڈاٹا اکٹھا کر کے ہمیں بتاؤ سین گپتا بھارت آئے بھارت کے پلاننگ کمیشن کے ساتھ انہوں نے میل ملاپ کیا اور پلاننگ کمیشن کے ساتھ میل ملاپ کرنے کے بعد انہوں نے سارے دیش بھر میں سروے کیا اور سروے کرنے کے بعد انہوں نے ایک ڈاٹا تیار کیا وہ ڈاٹا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ دیش کی پرستی کتنی گمبھیر ہے انہوں نے ڈاٹا میں کہا انتیس کروڑ لوگوں کا انکم پرتی ویکتی پرتی دن چھ روپیہ ہے اس کا مطلب ہے مہینے کا ایک سو اسی روپیہ ان کا انکم ہے ایک آدمی کا دوسرا سلیب تیار کیا اور بتایا چھبیس کروڑ لوگوں کا انکم پرتی ویکتی پرتی دن گیارہ روپیہ ہے مینے کا تین سو تیس روپیہ ہے یہ تو چھبیس کروڑ لوگ ہو گئے اس کے بعد تیسرا سلیب بنایا اور کہا کہ اٹھائیس کروڑ لوگوں کا انکم پرتی ویکتی پرتی کیول بیس روپیہ ہے مہینے کا چھ سو روپیہ ہے یہ سارے لوگوں کو ملا کر آکڑا بنتا ہے ایٹی تھری کروڑ اب یہ آکڑا سو کروڑ ہو گیا ہوگا کیونکہ یہ بات دو ہزار تین چار کی ہے اور یہ آکڑا ابھی سو کروڑ کے لگ بھگ پہنچ گیا ہوگا تو سو کروڑ لوگوں کا انکم منیمم پرتی ویکتی پرتی ویکتی جو آئے ہیں وہ چھ روپیہ ہے اور میکسیمم بیس روپیہ ہے تو یہ لوگ بھوک مری اور ارد بھوک مری کے شکار ہیں اور ان لوگوں کو بھوک مری اور ارد بھوک مری کے کگارے پر کنارے پر پہنچا دیا گیا ہے جن کو آپ ہندو کہتے ہیں ان لوگوں کو دیش کی سرکار چلانے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے بھوک مری کے کنارے پر پہنچا دیا ہے یہ لوگ اپنے آپ نہیں پہنچے یہ لوگوں کو بھوک مری کے ٹڈیتر میں دھکیل دیا گیا ہے اگر یہ ہندو ہوتے اور سرکار بھی ہندوؤں کی اور ہندوؤں کو ہی بھوک مری کے کگار پر پہنچا دیا ایسا تو نہیں ہوتا اور اگر ایسا ہوتا تو نشچت روپ سے وہ سرکار ان لوگوں کو بھوک مری کے ٹڑی سے باہر نکالتی اور نکال کر کم سے کم بھوک مری کے اوپر پہنچا دیتی ایسا نہیں ہوا اور اس طرح سے ایٹی تھری کروڑ لوگ اس سمے آج سو کروڑ لوگ ہو گئے ان کی استھتی بھوک مری اور ارد بھوک مری کے یڈیتر میں پھنسے ہوئے لوگوں کی ہے تو ان لوگوں کو ان براہمنوں نے جن کا بھارت کے اوپر قبضہ ہے یہ قبضہ ناجائز ہے آج ساڑھے تین پرسینٹ براہنوں کی سنکھیا ہے اور دیش میں ان کی پانچ نیشنل لیول کی پارٹیاں ہے الیکشن کمیشن کے دوارا ان لوگوں کو ریکوگنائز کیا گیا ہے یا تو ان کی دیش پر سرکار ہے اور الگ الگ راجوں میں انہی لوگوں کی سرکاریں ہیں اور کوئی مکھ منتری اگر بیکورڈ ہے یا تو وہ کانگریس کے سپورٹ سے ہیں یا تو بی جے پی کے سپورٹ سے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے دیش پر یہی لوگ قابض ہیں جن لوگوں نے ان لوگوں کو بھوک مری کے کگار پر یا ارد بھوک مری کے کگار پر پہنچایا ہوا ہے میں اس لیے یہ بات یہ ڈاٹا یہ پلاننگ کمیشن کا ڈاٹا یہ بھارت سرکار کا ڈاٹا ہے یہ میرا جاتی ڈاٹا نہیں ہے یہ بھارت سرکار کے آنکڑے پلاننگ کمیشن کے آنکڑے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جس سے آپ لوگوں کو گمبھیرتا پوروک وچار کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ان لوگوں کو بھوک مری کے کگار پر پہنچایا گیا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ڑ ہے کہ جب چناؤ آتا ہے تو ان لوگوں کے ووٹوں کو خریدا جاتا ہے اور ووٹوں کو خریدنے کے لیے ان لوگوں کو بھوک مری کے کگار پر پہنچایا گیا ہے کوئی آدمی ووٹ بیچنا نہیں چاہتا ہے مگر ان لوگوں کو ووٹ بیچنے کے لائق بنایا گیا تاکہ یہ لوگ ووٹ بیچنے لائق ہو تو خریدار ان کے ووٹ خرید سکے اور جو الپسنکھ براہمن ہیں جو گرام پنچایت کا سرپنچ نہیں بنا سکتے اگر ساڑھے تین پرسینٹ براہمن ہیں تو گاؤں میں وہ سرپنچ تو بہت دور کی بات ہے وہ گرام پنچایت کا سدسیہ سنکھیا کے آدھار پر چن نہیں سکتا وہ جو چن نہیں سکتا گرام پنچایت کا سدسیہ جو گرام پنچایت کا سدس نہیں چن سکتا وہ گرام پنچایت کا سرپنچ کیا بنا لے گا جو گرام پنچایت کا سرپنچ نہیں بنا سکتا وہ دیش کی پنچایت کا پردھان منتری بنا رہے ہیں یہ ٹڈیتر ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا کل تک بھوک مری کے کگار پر پہنچے ہوئے لوگوں کے ووٹوں کو خرید کر یہ لوگ اپنی سرکار بناتے تھے آج ای وی ایم میں گھوٹالا کر کے اپنی سرکار بنا رہے ہیں شاید بھارت میں میں پہلا آدمی ہوں جس کے پاس ای وی ایم کے گھوٹالے کے دستاویزی ثبوت ہے کسی کے پاس دستاویزی ثبوت نہیں ہے میرے پاس ہے اور میں نے اسے سپریم کورٹ میں بھی دیا ہے سپریم کورٹ میں بھی میں نے کیس دائر کیا اور چوبیس اپریل دو ہزار سترہ کو سپریم کورٹ نے میرے فیور میں فیصلہ دیا کہ اکیلے ای وی ایم کے آدھار پر فری فیئر اینڈ ٹرانسپرنٹ چناؤ نہیں ہو سکتا فری یعنی, یعنی مکت فری یعنی مکت فیئر یعنی نسپکش ٹرانسپرنٹ یعنی پاردرشی چناؤ نہیں ہو سکتا یہ سوئم سپریم کورٹ کہتا ہے اور فری فیئر اینڈ ٹرانسفرنٹ چناؤ سمپن کرانے کے لیے ای وی ایم مشین کو پیپر ٹریل مشین لگانی ہوگی یہ نرنے سپریم کورٹ نے آٹھ اکتوبر دو ہزار تیرہ کو دیا تھا مگر دو ہزار چودہ کے چناؤ میں چناؤ آیوگ نے فری فیئر اینڈ ٹرانسپرنٹ چناؤ سمپن کرانے کے لیے پیپر ٹریل مشین نہیں لگائی ہم نے چناؤ آیوگ کو لیٹر لکھ کر پوچھا کیوں نہیں لگائی تو انہوں نے کہا لگائی ہم نے پوچھا کتنی جگہ لگائی تو کہا ناگالینڈ اور میزورم میں لگائی اور کتنی جگہ لگائی تو انہوں نے ہمیں ڈاٹا لکھ کر دیا اور کہا جو ڈاٹا لکھ کر دیا اس کا پرسنٹیج تھا 0.33 پوائنٹ تھرٹی تھری یہ 0.33 پوائنٹ تھرٹی تھری کا آنکڑا آدھا پرسینٹ بھی نہیں ہوتا ہے یہ ڈاٹا میں نے سپریم کورٹ میں لکھ کر دیا میرے پاس ڈاکومینٹری ایویڈنس ہے اس کے آدھار پر بول رہا ہوں اور اس طرح سے دو ہزار چودہ کے چناؤ میں بھارتی جنتا پارٹی کو اکتیس پرسینٹ ووٹ پڑے ہم نے چناؤ آیوگ کے اتنے فیصلے اتنے پہلے کے جو بھی دستاویزی پرمان ہیں ڈاکومینٹری ایویڈنس ہے ڈاٹا ہے اس کو چھانبین کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اکتیس پرسینٹ ووٹوں پر آج تک کسی بھی راجنیتک پارٹی کو سمپل میجورٹی نہیں ملی ٹو ہنڈریڈ اینڈ سیونٹی ٹو سیٹیں نہیں ملی مگر دو ہزار چودہ کو بھارتی جنتا پارٹی کو ٹو ہنڈریڈ اینڈ سیونٹی ٹو تو چھوڑو ٹو ہنڈریڈ اینڈ ایٹی تھری سیٹیں ملی گیارہ سیٹیں زیادہ ملی مگر اکتیس پرسینٹ ووٹوں پر کسی بھی راجنیتک پارٹی کو دو ہزار چودہ کے پہلے سمپل میجورٹی ٹو ہنڈریڈ اینڈ سیونٹی ٹو سیٹیں نہیں ملی تو اکتیس پرسینٹ ووٹوں پر دو ہزار چودہ میں ٹو ہنڈریڈ اینڈ ایٹی تھری سیٹیں کیسے ملی بہت بڑے پیمانے پر آشنکا کی بات ہے دوسری ایک اہم بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کو خاص طور پر یہ جاننا بہت ضروری ہے میری یہ مانتا ہے کہ آج تک کیندر میں کوئی بھی سرکار مسلمانوں کے سپورٹ کے بغیر نہیں بنی پہلی بار مسلمانوں نے سیونٹی سیون میں جب کانگریس کا ساتھ چھوڑا تو کانگریس کی سرکار گر گئی اور ستہتر میں جنتا پارٹی کی سرکار آئی میں کوئی کالپنک بات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں میں میرے پاس جو دستاویزی ثبوت ہے اس کے آدھار پر بتا رہا ہوں جو ایویڈنس ہے ہسٹوریکل سیونٹی سیون میں مسلمانوں نے کانگریس کے برو میں ووٹ دیا کانگریس چناؤ ہار گئی مسلمانوں نے جنتا پارٹی کو ووٹ دیا جنتا پارٹی کی سینٹرل میں سرکار آئی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کے سپورٹ کے بغیر دلی میں کوئی بھی سرکار نہیں آ سکتی اور اگر نہیں آ سکتی تو دو ہزار چودہ میں کیسے آئی ای وی ایم میں گھوٹالے کے بغیر سرکار نہیں آ سکتی آ گئی ساتھیوں اسے جاننا اسے سمجھنا بہت ضروری ہے دو ہزار چار دو ہزار نو ان چناؤں میں کانگریس نے ای وی ایم میں گھوٹالا کر کے چناؤ جیتا یہ آرو ڈاکٹر سبرمنیم سوامی نے سپریم کورٹ میں دستاویزی ثبوتوں کے آدھار پر سپریم کورٹ میں کیا اور سپریم کورٹ میں نوٹس ایشو کیا دو ہزار تیرہ کو اور کانگریس کو جب نوٹس ایشو ہوا تو کانگریس میں ہڑکم مچ گیا اور اس کا جواب دینے کے لیے سپریم کورٹ نے نوٹس ایشو کیا اور جب جواب نہیں ہوا تو ان لوگوں نے کانگریس کے لوگوں نے یہ بات اہم ہے کہ یہ بات جانکاری کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہ یہ کیس لے کر جانے والے جو لوگ تھے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اگر یہ خطرناک یڈیت ایکسپوز ہو گیا تو سارے دیش بھر میں بہت بڑا خطرہ کانگریس کے لیے پیدا ہو جائے گا اس لیے کانگریس نے یہ پلان بنایا کہ اڈوانی کو کیسے روکا جائے وی ایم کے ویرود میں ابھیان چلانے کے لیے رتھ یاترا نکالنے کے لیے کیسے روکا جائے کیا ارون کمار جیٹلی اڈوانی کو روک لے گا کیا سما سوراج روک لے گی تو کانگریس اس نتیجے پر پہنچی کہ روکنا سمبھو نہیں ہے اس لیے کانگریس نے آر ایس ایس کے ساتھ گپت سمجھوتا کیا اور کہا کہ دو ہزار چار اور دو ہزار نو میں ہم نے گھوٹالا کر کے چناؤ جیتا اگر آپ کو ڈاکومینٹری ایویڈنس سبرمنیم سوامی نے دیا یہ جانکاری ہمارے پاس ہے تو آپ کو دستاویزی ثبوت مل گئے ہیں اس لیے ہم بھی انکار کرنا نہیں چاہتے ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہم نے گھوٹالا کر کے چناؤ جیتا مگر آپ چپ رہو بولو مت آر ایس ایس نے کہا ٹھیک ہے ہم چپ رہیں گے مگر چپ رہنے کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا کہ کہا کہ ہم نے دو بار گھوٹالا کیا آپ دو ہزار چودہ میں آپ بھی کر لو کیندر سرکار ہماری ہے چناؤ کا چیف الیکشن کمشنر ہم نے بنایا ہے سارے دیش میں جو جھکاری ہے وہ ہمارے کرمچاری ہمارے اپوائنٹڈ لوگ ہیں اس لیے یہ سارے لوگ آپ کو مدد کریں گے اور مگر ایک شرط ہوگی ای وی ایم کے میں ای وی جے پی کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں بولنا پڑے گا آپ بھی ای وی ایم کا فائدہ لو اور ای وی ایم سے چناؤ لڑو اور جیتو تو آر ایس ایس کے لوگوں نے کانگریس کو کہا آپ نے دو بار گھوٹالا کیا اور آپ ہم کو ایک کئی بار گھوٹالا کرنے کے لیے بول رہے ہو اے برابری کا سودا نہیں تو کانگریس نے کہا کہ کیا آپ بھی دو بار گھوٹالا کرنا چاہتے ہیں تو آر ایس ایس کے لوگوں نے کہا جب برابری کا سودا کرنا ہے تو دو بار آپ نے کیا تو دو بار ہم کو بھی موقع ملنا چاہیے تو دو بار کا سودا ہوا آپ سوچتے ہوں گے ٹھیک ہے دو ہزار چودہ کا میں رام جی آپ کے پاس ثبوت ہے دو ہزار انیس کا چناؤ تو ابھی آیا نہیں پھر آپ کے پاس دو ہزار انیس کا ثبوت کیسے ہے لو ثبوت دیتا ہوں جب نریندر مودی پردھان منتری بنے تو منتے ہی انہوں نے اعلان کیا دو ہزار بائیس میں سبھی لوگوں کو گھر دیا جائے گا ارے تو سرکار انیس تک ہے تو بائیس میں کیسے گھر دو گے سبھی کو اس کا مطلب ہے نریندر مودی یہ مان کر چل رہے ہیں کہ سودے کے انوسار تو بائیس میں بھی ہم ہی پردھان منتری رہیں گے یہ پہلا ثبوت دوسرا ثبوت <coughs> جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جسٹس سدا شیوم نے آٹھ اکتوبر دو ہزار تیرہ کو ای وی ایم مشین پر فیصلہ دیا تو پیرا نمبر ٹوینٹی نائن میں لکھا کہ بغیر پیپر ٹریل مشین کے چناؤ ای وی ایم مشین کے دوارا فری فیئر اینڈ ٹرانسپرنٹ نہیں ہو سکتا جسٹس سبا سدا شیوم نے اپنے ججمنٹ میں لکھا پیارا نمبر ٹوینٹی نائن میں پیارا نمبر تیس میں لکھا کہ چونکہ ابھی تین چار مہینے میں چودہ میں چناؤ ہونا ہے تو اتنے کم سمے میں پیپر ٹریل مشین نہیں لگائی جا سکتی اس لیے چناؤ آیوگ کو ریلیکسن دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اگر چناؤ بغیر پیپر ٹریل کے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کچھ جگہ لگانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے جتنے جدے لگانا چاہے لگا سکتے ہیں یہ ادھیکار ان کو بحال کیا جا سکتا ہے یہ ریٹن ججمنٹ کی کاپی میرے پاس ہے کالپنک باتیں نہیں بول رہا ہوں یہ ججمنٹ اس بات کو کرتا ہے کہ ای وی ایم مشین کے ورو میں پیارا نمبر ٹوینٹی میں فیصلہ دیا اور پیارا نمبر تیس میں الیکشن کمیشن کو ریلیکسیشن دے دیا آپ لگانا چاہو لگا سکتے ہو نہیں لگانا چاہو لگا سکتے ہو اور تھوڑے لگانا چاہو تھوڑے لگا سکتے ہو یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں پیارا نمبر تیس میں لکھا ہوا ہے یہ ریلیکسیشن جس جسٹس نے دیا وہ جسٹس جب سرکار کانگریس کی گئی چودہ میں بی جے پی کی بنی بی جے پی کا پردھان منتری نریندر مودی بننے کے بعد جب جسٹس شیوم ریٹائرڈ ہو گئے تو دوسرے دن نریندر مودی نے جسٹس شیوم کو کیرلا کا گورنر بنایا مینجمنٹ کانگریس نے کیا بخشش نریندر مودی نے دیا مینجمنٹ کانگریس نے کیا دو ہزار تیرہ میں بخشش نریندر مودی میں چودہ میں دیا کیا یہ دستاویزی پرمان نہیں ہے کہ کانگریس اور بی جے پی اور بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں ای وی ایم پر سودا ہوا یہ دوسرا ثبوت تیسرا ثبوت میں آسٹریلیا میں گیا تھا ای وی ایم کے میں میں نے ڈھائی گھنٹہ بھاشن دیا سارے ثبوتوں کے ساتھ تو آباد کا ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آسٹریلیا آیا تھا میلبورن کی بات ہے تو وہاں کارکرم سماپت ہونے کے بعد وہ مجھے ملنے کے لیے اسٹیج پر آیا اور اسٹیج پر آ کر کہنے لگا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ابھی باتیں میں نے آپ کی سنی آپ کی بات صحیح ہے ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ نے مجھے کہا تو میں نے میں نے ان کو کہا کہ ماسٹر جی میں نے تو ثبوت کے ساتھ کہا کہ اس میں گھوٹالا ہوتا ہے آپ کس آدھار پر کہہ رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے وہ تو میرے پاس ثبوت ہے مگر آپ کس آدھار پر کہہ رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ثبوت ہے صحیح ہے کہا کہ میرے پاس بھی ایک ثبوت ہے تو میں نے پوچھا کیا ثبوت ہے کہا کہ جس اسکول میں میں ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ ہوا اس اسکول کے بچوں نے نریندر مودی کو پردھان منتری بننے کے بعد اپنے اسکول میں بولنے کے لیے بلایا تو وہاں آیا اور آنے کے بعد بھاشن دیا بھاشن دینے کے بعد نریندر مودی نے بچوں کو پوچھا بچوں آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھو ایک بچہ کھڑا ہو گیا اس نے پوچھا نریندر مودی کو کہ مودی جی آپ پردھان منتری بنے ہیں میں بھی پردھان منتری بننا چاہتا ہوں کیسے بنوں گا بتائیے نریندر مودی نے بچے کو جواب دیا دو ہزار چوبیس تک میں ہی رہنے والا ہوں آگے کے بارے میں سوچو یہ بات اس ہیڈ ماسٹر نے مجھے آسٹریلیا میں بتائی میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کارکرم میں اپستھت تھے کہاں ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہونے کی وجہ سے مجھے انوائٹ کیا گیا تھا اس لیے میں وہاں حاضر تھا میں خود اس بات کا گواہ ہوں میں نے اپنے کانوں سے یہ جواب سنا تو میں آپ لوگوں کو یہ تین ثبوت پیش کر رہا ہوں ان ثبوت کے آدھار پر یہ پرمانت ہوتا ہے کہ دو ہزار انیس کے چناؤ کے لیے بھی سودا ہوا ہوا ہے اور دیش میں ایسے ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو دلی میں دوبارہ سرکار بنانی ہے وہ لوگ اس پلاننگ پہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کا ایک بھی ووٹ نہیں چاہیے بلکہ بغیر مسلمانوں کے ووٹوں کے ہی ہم دلی میں پہنچیں گے اس طرح کا کام کرنے میں لگے ہوئے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بغیر مسلمانوں کے سمرتھن سے آج تک دلی میں کوئی بھی سینٹرل گورنمنٹ نہیں بنی نہ بن سکتی ہے ہاں ایک طریقے سے بن سکتی ہے اگر ای وی ایم میں گھوٹالا کرو تو بن سکتی ہے ابھی گجرات میں بھی بی جے پی نے ستائیس سیٹوں پر گھوٹالا کیا ہم نے اس کا وشلشن کیا تو ہمارے پاس اس کا ڈاٹا ہے ستائیس سیٹوں پر گھوٹالا کیا جہاں وہ سو دو سو تین سو ووٹوں سے چناؤ جیتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے گھوٹالا کر کے یہ چناؤ جیتا ریزلٹ لگنے کے پہلے ابھیشیک منو سنگ بھی سپریم کورٹ میں گجرات چناؤ کے ورود میں گئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی ریزلٹ نہیں آیا ہے اس لیے آپ کا کیس انمان کے آدھار پر ہے آپ ایسا کریے ریزلٹ آنے کے بعد سپریم کورٹ ڈاٹا کے ساتھ آئیے ڈاٹا آ گیا ڈاٹا آنے کے بعد کانگریس کے جو وکیل ہے ابھیشیک منو سونگی سپریم کورٹ کے وکیل ہے سپریم کورٹ نے ان کو ریزلٹ آنے کے بعد آنے کے لیے کہا تھا مگر ابھی تک خبر نہیں آئی کہ وہ گئے وہ جانے والے نہیں ہیں کیوں کیونکہ ابھی ڈاٹا اویلیبل ہے تو کانگریس کو سپریم کورٹ میں کہنا پڑے گا ای وی ایم میں گھوٹالا ہوتا ہے یہ کہنا پڑے گا تو جج پوچھے گا وکیل صاحب آپ کانگریس پارٹی کے ہے اور جب پارلیمنٹ میں ای وی ایم مشین لانے کے بارے میں ایٹی ٹو میں بحث ہو رہی تھی تو آپ نے بھی اس کا سمرتھن کیا تھا پارلیمنٹ میں ابھی سے ایک نے اور آپ ابھی بول رہے گھوٹالا ہوتا ہے کانگریس نے ہی اس مشین کو لایا بی جے پی نے نہیں لایا ایٹی ٹو میں جب اسی کے دشک میں یوروپ نے ایوی ایم مشین پر پابندی لگائی تو ایٹی ٹو میں اندرا گاندھی نے ای وی ایم مشین لانے کا فیصلہ کیا تو میرے پاس سارا ڈیٹ وائز رپورٹ ہے اور یہ سارا ڈیٹ وائز رپورٹ میں نے سپریم کورٹ میں دیا ہوا ہے لکھت روپ سے اور میں نے کتاب بھی لکھی ہے سارا کرونالوجیکل امریکہ سب سے زیادہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہے ای وی ایم مشین نہیں ہے جاپان ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ایڈوانس ہے کوئی ای وی ایم مشین نہیں ہے کسی یوروپ میں ای وی ایم مشین نہیں ہے جرمن والوں نے لگانے کا سوچا تھا جرمن کے لوگ سپریم کورٹ میں گئے جرمن کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ای وی ایم مشین انکانسٹیٹیوشنل ہے وہاں کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا انکانسٹیٹیوشنل ہے تو اس طرح سے دیش میں آج اس کے پہلے آپ لوگ ایسا مانتے تھے کہ آپ ایم ایل اے کو چنتے ہو آپ ایم پی کو چنتے ہو آپ دیش کا جو شاشک ورگ ہیں سرکار کو چنتے ہو کل تک آپ ایسا کہتے تھے کہ سرکار کو آپ چنتے ہو مگر آج یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آپ لوگوں کے دوارا سرکار چنی نہیں جا رہی ہے ای وی ایم مشین سرکار چن رہی ہے ای وی ایم مشین ایم ایل اے اور ایم پی چن رہے ہیں آپ کے ہاتھ سے یہ ادھیکار ووٹ کا ادھیکار جو سویدھانک ادھیکار ہے یہ چھین لیا گیا ہے یہ بات ساتھیوں بہت بھینکر ہے آپ لوگ سن کر حیران ہو جاؤ گے کہ میں نے سپریم کورٹ میں جب یہ کیس دائر کیا تو رجسٹر جو سپریم کورٹ کا ہے چیف جسٹس آف انڈیا نے تین بار آرڈر دینے کے بعد میری کیس انہوں نے ہیرنگ کے لیے لی آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے کہ جس وکیل کو میں نے کیس لڑنے کے لیے لگایا تھا جب میں نے انکوائری کی کہ میری کیس ہیرنگ کو کیوں نہیں آئی تو میں نے حیدرآباد کے ہمارے آدمی کو سپریم کورٹ بھیجا تو رجسٹرار نے بتایا آپ کے وکیل نے تو آپ کی کیس وڈرا کر دی ارے میری کیس اور میرے پوچھے بغیر ہی وڈرا کر دی حیران کرنے والی بات ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ہمیں بتایا کہ آپ کے وکیل نے آپ کی کیس وڈرا کر دی میرے کیس کا جو جونیئر لائر تھا تو میں نے پلان بنایا کہ اب جو سینئر لائر ہے اس کو اگر میسج دینا ہے تو میں نے پلان بنایا کہ جونیئر لائر کو میں نے ایس ایم ایس کیا اور لکھا کہ سینئر لائر نے میری کیس وڈرا کر دی ہے یہ مجھے پتا چلا میرے پوچھے بغیر وڈرا کر دی یہ مجھے پتا چلا اور میرے سینئر لائر نے میرے ساتھ وشواس گھات کیا اور یہ وشواس گھات جو ہے یہ کریمنل آفینس ہے اس لیے انڈین پینل کوڈ کے تحت میں وکیل کے خلاف کریمنل کیس دائر کرنے جا رہا ہوں تو میں پہلے سے جانتا تھا کہ جب میں جونیئر لائر کو یہ بتاؤں گا ایس ایم ایس تو یہ ایس ایم ایس سینئر لائر کو فارورڈ ہو جائے گا ایسے ہوا جونیئر لائر نے سینئر لائر کو فارورڈ کیا تو سینئر لائر نے جونیئر لائر کو پوچھا کہ وامن اسلام کون ہے کہا کہ بہت خطرناک آدمی ہے کہ کیسے تو وکیل نے کہا کہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بار کاؤنسل میں آپ کے خلاف کمپلین کرنے والے ہیں اور آپ بھوشیہ میں وکالت کیسے کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں آپ کا سرٹیفکیٹ آپ کی سند ہی رد کرواتا ہوں کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ وشواس گات کیا جیسے ہی جونیئر لائر نے سینئر لائر کو بتایا سینئر لائر نے کہا ارے جلدی سے جلدی اس کو روکو کہ وہ بار کاؤنسل میں کوئی میرے خلاف میں اپلیکیشن نہ کرے جلدی روکو میں دوبارہ رجسٹر کرتا ہوں وکیل نے مجھے پوچھا کہ وہ دوبارہ رجسٹر کرنے کی بات کہہ رہے ہیں کیا کرے میں نے جوخم اٹھایا اور سینئر لائر کو کہا ٹھیک ہے دوبارہ رجسٹر کرو اس نے دوبارہ رجسٹر کیا دوبارہ رجسٹر کرتے ہی مجھے سمجھ میں آیا کہ سینئر لائر نے میرے سینئر لائر نے اپنے آپ کیس وڈرا نہیں کیا تھا میری کیس بھارت سرکار کے خلاف تھی میری کیس چناؤ کمیشن کے خلاف تھی دونوں نے اس پر دباؤ ڈالا ہوگا اسی لیے اس نے وڈرا کیا ہوگا جب میں نے اس کو جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی اور کیس ڈالنے کی بات کی تب اس کو لگا کہ مجھے اپنا بچاؤ پہلے کرنا چاہیے بعد میں بھارت سرکار کا بچاؤ کرنا چاہیے اس لیے اس نے دوبارہ رجسٹر کی تو اس طرح سے مجھے جانکاری ملی اور دوبارہ کے جب رجسٹر ہوئی تو بھی رجسٹر نے تین بار چیف جسٹس نے آرڈر دینے کے بعد ہی ہرنگ کے لیے کیس لگائی حیران کرنے والی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے دیش کا جو جوڈیشیل سسٹم ہے وہ جوڈیشیل سسٹم کس طرح سے کام کر رہا ہے اس کے لیے میں ثبوت کے طور پر یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں اور اعلانیہ بتا رہا ہوں اور اگر <clears throat> سپریم کورٹ کے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہ بات بتا کر سپریم کورٹ کی توہین کر رہا ہوں اوماننا کر رہا ہوں تو میں سپریم کورٹ کو یہ میں سپریم کورٹ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے خلاف آپ عدالت کی اوماننا کا کیس دائر کر دے پھر میں دیکھتا ہوں میرے خلاف سپریم کورٹ کے دوارا میرے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی کیس دائر کرے تو پھر میں دیکھتا ہوں کیونکہ میرے پاس میں یہ سارے ثبوت دے کر ہی چل رہا ہوں اس لیے ساتھیوں مجھے چٹھی آ گئی ہے کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب میں موقع کی بات بولنے کے لیے آتا ہوں تو میری چٹھی آ جاتی ہے خیر میں اپنی بات کہنے کے لیے میرے پاس بہت بڑا بڑا منچ ہے میرا اپنا استر پر میں سارے دیش بھر میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں میرے پاس میں وستار سے اپنی بات کہنے کے لیے سمے ہے ساتھیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخری بات کہ دیش کی پرستھتیاں بہت خطرناک ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہندو مسلمان کی ایکتا ستھاپت کرنا چاہتے ہیں میں آپ کے اس اوپین سے کوئی خاص اتساہت نہیں ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دو تین ہزار سال سے مظلوم بنا کر رکھا گیا ہے ایس سی ایس ٹی او بی سی کو تو یہ جو مظلوم لوگ ہے آپ لوگوں کو پندرہ اگست فورٹی سیون کے بعد مظلوم بنانے کا کارکرم چلا اور سچر کمیشن نے ڈاکومینٹری بتا دیا کہ آپ کی حالت شیڈول سے بھی ساٹھ سال میں بدتر ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سچر کمیشن اس بات کا دستاویزی ثبوت ہے کہ ہم دو تین ہزار سال کے مظلوم ہیں اور آپ ساٹھ ستر سال کے مظلوم ہیں آپ بھی مظلوم بنا دیے گئے ہیں ہم پرانے مظلوم ہیں تو مظلوم اور مظلوم کا اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے مظلوم اور مظلوم کی قائم ہونی چاہیے ظالم اور مظلوم کی ایکتا نہیں ہو سکتی میں اس کے سمرتھن میں نہیں ہوں سمرتھن میں ہو نہیں سکتا کوئی بھی وویکشیل آدمی تو مظلوم اور مظلوم کی ایکتا قائم کرنے کے بارے میں آپ لوگوں کو گمبھیرتا سے سوچنا ہوگا اگر دیش کی ورتمان استھتی میں اگر آپ کوئی مولک پریورتن کرنا چاہتے ہیں تو مظلوم اور مظلوم کی ایکتا ہوگی یہ دو لوگ بھائی بنائے جا سکتے ہیں اس سے سمسیا کا سمادھان سمبھو ہے اس بارے میں آپ وچار کریں گے ایسی میں امید کرتا ہوں اور آپ نے میری بات دھیان سے سنی اس کے لیے آبھار دھنیہ واد وامن مشرام صاحب قومی ایکتا قومی ایکتا وامن مشرام صاحب تھینک یو وامن مشرام جی آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا جس کا شدت سے رہا انتظار آ ہی گیا وائز بے مثال کی آمد سے اے اہل چمن اس علاقے میں تو رنگ بہار آئی گیا علماء ہند کے ادھیش ہمارے جلسہ گاہ میں تشریف لے آ چکے ہیں ہم حضرت کا سواگت کرنے کے لیے جمیت علماء گجرات کے صدر محترم شیخ محمد حنیف صاحب لوہاروی سے درخواست کرتے ہیں کہ سال پوشی اور مومین دے کر حضرت کا سواگت کر لیں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب قائد ملت جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب کانٹوں میں جو کھلتا ہے شولوں میں جو پلتا ہے کانٹوں میں جو کھلتا ہے شولوں میں جو پلتا ہے وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے جی ہاں ان سے ہماری مراد نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانسین شیخ الاسلام ملت اسلامیہ ہند کے عظیم رہنما اور ملک کے مسلمانوں کے بے باک رہبر ملک بھارت میں ملت اسلامیہ کے مسائل کو حل کرنا مظلوموں کے لیے دستوری اور قانونی جنگ لڑنا دبے کچلوں کے آنسو پوچھنا ملک کے سیکولرزم کو مضبوط کرنا ملک کی سالمیت اور دستوری ڈھانچے کو توڑنے والی قوتوں کو منہ توڑ جواب دینا اور ملک کو ملت کی خدمت میں اپنی ہڈیوں کو گھلا دینا یہ سب حضرت والا کی کتاب زندگی کے اوراق ہے میں آپ اور حضرت کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے اب انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت کی خدمت میں مہدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لے آئیں اور ہم سب کو اپنے صدارتی خطاب سے مستفید فرمائیں حضرت مولانا عرش مدنی جمیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی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 يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله میں جمعیت علماء گجرات کے صدر محترم حضرت مولانا محمد حنیف صاحب اور اس ضلع اور صوبے کے جمعیت علماء ہند کے تمام ورکرس کو دل و جان سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے ملک کے ان حالات کے اندر جہاں نفرت کی سیاست چوٹی پر بیٹھ کر اپنا کام کر رہی ہے قومی یکجہتی کا پروگرام انتہائی کامیابی کے ساتھ بلانے کا اعلان کیا جمعیت علماء ہند آج سے نہیں بلکہ مکمل سو سال سے تقریباً اس کی عمر ننانوے سال ہے انیس سو انیس میں بنی تھی اور یہ اب دو ہزار اٹھارہ شروع ہو گیا جمعیت علماء ہند کی ابتدائی ہندوستان کے اندر پرستی کے مقابلے کے اندر پیار و محبت قوت و ہمدردی کو قائم کرنا ہے جمعیت علماء ہند کی گھٹی کے اندر یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ پیار و محبت ہی ہمارے اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ برادری کیا ہے کون اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے کون دوسروں کو نیچا سمجھتا ہے جمعیت علماء ہند کے نظریے کے اندر یہ بات پیوست ہے کہ ہر آدمی چاہے وہ کالا ہو گورا ہو مرد ہو عورت ہو دولت مند ہو فقیر ہو شہر میں رہتا ہو گاؤں یا دیہات یا جنگل میں رہتا ہو دنیا اس کو اونچی کاسٹ کا سمجھتی ہو یا نیچی کاسٹ کا سمجھتی ہو ہمارا ایمان ہے ہمارا نظریہ ہے ہمارا وچار ہے کہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں یہ اونچ نیچ کا ماحول کسی مذہب سے جڑا ہوا نہیں ہے دنیا میں آ کر لوگوں نے اسے مذہبی شکل دے دی جمعیت علماء ہند کے بنانے والے اور ماننے والے اس کو مذہبی شکل نہیں سمجھتے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اپنے اسی عقیدے کے اوپر آج سے نہیں ہم ایک سو سال سے قائم ہیں اگر اس سلسلے کے اندر قربانیوں بھری تاریخ ہے تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء ہند ہی کی تاریخ ہے کسی اور پارٹی کے پاس تاریخ نہیں ہے ہم اپنی اسی تاریخ کی وجہ سے زندہ ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے میں کہتا ہوں قیامت تک زندہ رہیں گے اور یہ کام کرتے ہی رہیں گے یہ ملک ہمارا ہے ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں ہم کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جو اگر اپنے آپ کو وہ ہندو کہتی ہے تو اس برادری کے اندر مسلمان بھی ہیں برہمن ہندو بھی ہے برہمن مسلمان بھی ہے ٹھاکر ہندو بھی ہے ٹھاکر مسلمان بھی ہے راجپوت ہندو بھی ہے راجپوت مسلمان بھی ہے پٹیل ہندو بھی ہے پٹیل مسلمان بھی ہے آپ ہندوستان کے کسی صوبے میں چلے جائیے کسی برادری کو دیکھ لیجیے اس کے اندر ہندو ہیں تو مسلمان بھی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کرسچن بھی ہوں یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد اس ملک کے اندر ایک ہی مذہب کے ماننے والے تھے ایک ہی ریتی رواج پر چلتے تھے یہ الگ بات ہے کہ کسی باپ کی پانچ اولاد ہے ایک بیٹے کو اسلام مذہب اچھا لگا اس نے اسلام کو قبول کر لیا دوسرے بھائی کو کرسچن مذہب اچھا لگا وہ کرسچن بن گیا تیسرے بھائی کو سکھ مذہب اچھا لگا وہ سکھ بن گیا ایک بھائی اپنے آبا و اجداد ہی کے مذہب پر رہنا پسند کرتا تھا وہ ہندو رہا مورتی کی پوجا کرتا رہا لیکن ہمارا اپنی زندگی اور رہن سہن پر ہمارے مذہبی جذبات کا کوئی دخل نہیں تھا نہ کوئی لڑائی تھی نہ کوئی جنگ و جدال تھا نہ قتل و غارت گری تھی نہ لوٹ مار تھا اور نہ ہی ایک دوسرے سے خوف تھا آج بھی بے شمار دیہات ایسے ہیں ایک ہی برادری رہتی ہے آدھے ہندو ہیں آدھی مسلمان ہیں ہندو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان کہتا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہر ایک یہ جانتا ہے کہ کون سا باپ تھا جس کی دو اولاد تھی ایک اولاد مسلمان ہو گئی اس کی اولاد یہ ہیں ایک اپنے باپ کے دھرم پر رہی اس کی اولاد ہمیں مذہب کا یہ اختلاف آج بھی ان کے اندر آپس میں جنگ و جدال کا سبب نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ اور سکھ میں شریک رہتے ہیں یہ ہندوستان کی تاریخ ہے آج سے نہیں تقریباً تیرہ سو سال سے ہندوستان کی یہی تاریخ ہے مذہب کی بنیاد اسلام مذہب کی بنیاد چودہ سو کچھ سال کی ہے سو سال گزرنے نہیں پائے تھے کہ کچھ عرب ہندوستان میں آئے ہمارے آبا و اجداد نے ان کی زندگی کو دیکھا ان کی عبادت کو دیکھا ان کے اچھے برتاؤ کو دیکھا ان کی پیار و محبت کو دیکھا امانت و دیانت کو دیکھا ان کو وہ مذہب پسند آیا لوگوں نے مذہب کو قبول کر لیا مذہب کسی انسان کا اپنا نجی معاملہ ہے اس کا دل کہتا ہے کہ یہ مذہب اچھا ہے اس کا عقیدہ اچھا ہے وہ اس عقیدے کو اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے لیکن اس کی وجہ سے جنگ و جدال نہیں تھا لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کی آزادی کے قریب قریب انگریز نے جنگ و جدال اور نفرت کے بیج کو بویا کہ اس مذہب کے ماننے والے ہم کسی دوسرے مذہب کے ساتھ نہیں رہ سکتے ان کا بیج بویا ہوا آج اپنے برگ و بار ایک درخت بن گیا ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت رات ہے ہمیں اسی طرح یقین ہے کہ ہمارے اس ملک میں جہاں بے شمار قومیں آباد ہیں کوئی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے کوئی نہیں کہتا کوئی کرسچن کہتا ہے کوئی مسلمان کہتا ہے اور قبائلی زندگی میں تو خدا جانے کتنے مذہب ہیں اتنے مذہبوں کے ساتھ اس ملک کے اندر اگر ہمارا ملک بغیر پیار و محبت کے چلے گا تو برباد ہو جائے گا ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کر ہمارا ملک محفوظ رہ سکتا ہے اور وہ ہے پیار و محبت ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہنا جمعیت علماء ہند کو ضرورت قومی یکجہتی کے پروگرام کرنے کی اسی لیے پڑ رہی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ملک کے اندر پیار و محبت کی جگہ دشمنی قتل و غارت گری لوٹ مار سر چڑھ کر کے بول رہی ہے اور حکومت اپنی جگہ کے اوپر خاموش ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آگ لگا رہے ہیں اور آگ اگل رہے ہیں حکومت کہ چشم و ابرو کے اشارے پر ہو رہا ہے تو یہ آدمی کہتا ہے کہ ہم نے گاندھی جی کو مارا ہے ہم ہندو مہا سبا کے لوگ ہیں اور ہم اسی طرح ماریں گے ویڈیو کے اوپر ایک بے قصور آدمی کو ملازم کو مزدور کو بلایا جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے گائے کے نام کے اوپر مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے کرسچنوں کے گرجا گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے اور حکومت وہ لوگ جو بول رہے ہیں جلسوں کے اندر کہ ہم مسلمان عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے ہم انہیں تین طلاق سے نجات دلانا چاہتے ہیں ان کی زبان بند ہے وہ اس ظلم و زیادتی کے اوپر کبھی نہیں بول سکتے اس کا مطلب ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے ہم کرا رہے ہیں ہمارا ملک ہے ہماری طاقت ہے ہماری حکومت ہے ملک میں وہی رہے گا کہ جو ہمارے نظریے کے اعتبار سے چلے گا نہ کوئی دوسرا مذہب ہوگا نہ کوئی دوسرا پرسنل لا ہوگا جس کو رہنا ہے ہندوستان میں ہندو ماترم کہنا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس ملک کی گلی گلی کوچے کوچے خون بہانے والی آگ لگانے والی چیز ہے لوگ یہ کہتے ہیں جو ستر سال میں کہنے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے آج کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بیس کروڑ مسلمان اور چھ کروڑ کرسچنوں کو اپنے گھر واپس لائیں گے یعنی بیس کروڑ مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے چھ کروڑ کرسچنوں کو ہندو بنائیں گے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے کسی اور نے نہیں پیا ہے جمعیت علماء ہیں ملک تو برباد ہو جائے گا یہ تو فیصلہ کل کرے گا آنے والا دن بتائے گا کہ کون کیا رہا اور کیا بنا لیکن آنے والے دن آنے تک گلی کوچوں میں جو خون بہے گا وہ کس کا بہے گا اکثریت کا بھی بہے گا اقلیت کا بھی بنے گا جمعیت علماء ہند اس کو برداشت نہیں کرتی ہم کہتے ہیں ہر ایسی آواز جو ملک کو تباہی بربادی بدامنی دشمنی کی طرف لے کر چلتی ہے وہ آواز ملک کے غدار کی آواز ہے ملک کے وفادار کی آواز نہیں ہے جمعیت علماء ہند کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے ہمارے بزرگوں نے سو سال کے اندر فرق پرستی کے خلاف اپنی جانوں کو قربان کیا ہے ان کے گلوں کے اندر جوتے کے ہار ڈالے گئے ہیں ان کی پگڑیوں کو پیروں سے روندا گیا ہے لیکن وہ جس نظریے کو لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور نظریہ تھا ایک انچ کبھی پیچھے نہیں ہوئے اپنوں کی گالیاں سنی لیکن یہ کہا اور برملا کہا کہ ملک اگر چلے گا تو پیار و محبت سے چلے گا نفرت کی یہ ہوائیں ملک کو برباد کر دیں گی آگ لگا دیں گی قومی ایکتا ہم نے ہم نے یہ بات ملک کی آزادی سے پہلے کہی تھی ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم آج بھی وہی بات کہتے ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس وقت نفرت کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا اور آج نفرت کے جھنڈے کو کون اٹھائے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومتیں اس پر خاموش ہیں تو وہ حکومتیں اپنے ملک کی جڑ کھود رہی ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں ہماری بات کون سنتا ہے اور کون نہیں سنتا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہم اپنی بات کہتے ہیں اور ہم اسی بات کو ملک کے لیے ضروری سے ہمارا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے کوئی سیاسی کردار نہیں ہے پارلیامنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے ہمیں ایک کوڑی کے برابر بھی کوئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بھام سیف صاحب میرے کرم فرما ہے میرے تعلقات بھی ہیں میں کبھی الیکشن کی بات نہیں کرتا ہوں اسی لیے میں کبھی یہ بات نہیں کرتا ہوں کہ مشینوں کے جیت گئے مشینوں سے چولہے بھاڑ میں جائے ہمیں کیا لینا ہے بابا جس کو الیکشن لڑنا ہو جائے کہے کہ اس طرح مت کرو اس طرح مت کرو اس طرح کرو اس طرح نہ کرو ہمارا پارلیامنٹ اور اسمبلی کی الیکشن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جمعیت علماء ان کا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر حکومت سیکولر حکومت ہونی چاہیے بس موجودہ حکومت اور جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دستور کو بدل دیں اور وہ دفعات جو کسی مذہبی اقلیت کو زندہ رہنے کا حق دیتی ہیں آزادی کے ساتھ اس کو بدل ڈالے نکال دیں ابھی یہ طاقت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ بہت اللہ کی کرپا ہے عنایت ہے اگر نہیں ہے لیکن اگر خدا نخواستہ آ گئی ہم جو سیکولرزم کو ضروری سمجھتے ہیں وہ صرف اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم بحیثیت ایک مذہبی اقلیت کے ہندوستان میں اگر زندہ رہ سکتے ہیں تو سیکولرزم ہی میں زندہ رہ سکتے ہندو اسٹیٹ بنے گا تو نہیں رہے گا اسلام ہماری مسجدیں ہمارے مدرسے ہماری تہذیب ہماری زبان ہمارا تمدن ہمارے امام باڑے ہمارے قبرستان کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی اگر رہے گی صرف اور صرف سیکولرزم کے اندر ہم اسی لیے سیکولرزم کی بات کرتے اس لیے نہیں کہ حکومت اس کی اٹھے اور اس کی حکومت آئے ہمیں کوئی سے نہیں ہے جمعیت علماء ان کا اپنا ایک نظریہ ہے اور یہ نظریہ اتنا مضبوط ہے ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی زندگی کو اس کے لیے کھپا دیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کی ہے یہ ملک اگر زندہ رہ سکتا ہے اسی طرح زندہ رہے گا ورنہ یہ ملک ختم ہو جائے گا وہ ملک ہمارا ہے ہماری قربانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے میں کہتا ہوں کہ صرف کانگریس نہیں اس ملک کی کسی بھی پارٹی کے پاس وہ قربانیوں کی تاریخ نہیں ہے جو جمعیت علماء کے پاس ہے جمعیت علماء ہند کانگریس کے پاس کیا ہے کانگریس تو بنی ہے اٹھارہ سو تراسی کے اندر ایٹی تھری کے اندر پہلا اجلاس اس کا اٹھارہ سو پچاسی میں ہوا ہے علماء کا زندگی ملک کی آزادی کے لیے وہ اٹھارہ سو تین سے شروع ہوئی ہے جس دن انگریز نے یہ دعوی کیا تھا دلی کے اندر کہ حکومت بادشاہ سلامت کی خلق خدا کی لیکن حکم آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے اس دن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ملک آج غلام ہو گیا اس کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کرنا ہر ایک کے اوپر پڑ رہا ہے یہ پہلی آواز تھی ملک کے اندر آزادی کی اور مولانا نے اس کے بعد کام کیا بڑی قیمت ادا کرنی پڑی آپ کو اپنی تاریخ آبا و اجداد کی معلوم نہیں ہے مولانا کی جائیداد خاندانی ساری انگریز نے قرق کر لی ان کو زہر دے دیا وہ اندھے ہو گئے ان کو شہر سے نکال دیا پھر کچھ لوگوں نے سفارش کی مگر وہ ایسا مرد مومن تھا ہر چیز برداشت کی مگر اپنے اس اسٹینڈ اور موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا بلکہ جب تک زندہ رہا اپنی خاندان اور اپنے شاگردوں کے اندر اس روح کو پھونکتا رہا وہ سن اٹھارہ سو چوبیس میں ان کا انتقال ہوا انہی کے خاندان کے شاہ اسماعیل شہید اور انہی کے متوسلین میں سید احمد شہید رہے بریلوی ان دونوں نے جھنڈے کو اٹھایا اور سن اکتیس اٹھارہ سو اکتیس میں پہلا جہاد بالا کوٹ کے میدان میں ہوا ابھی تک انگلش کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا پھر جب وہاں شکست ہو گئی تو دوسرا جہاد اٹھارہ سو ستاون میں آ کر کے جس میں حضرت نانوتوی حضرت گنگوئی پیرزا میں شہید حاجی امداد اللہ یہ لوگ تھے اسی خان وادے کے لوگ تھے انہی کے خوشہ چین تھے انہی کے شاگردوں کے شاگرد تھے انہوں نے دوبارہ یہاں آ کر کے دلی میں مراد آباد میں میرٹھ میں سہارنپور میں پنجاب میں سنبھل میں ایک آگ لگا دی یہ الگ بات ہے کہ پھر یہاں بھی آ کر کے ہار گئے انگریز طاقت پکڑ چکا تھا ابھی تک کہیں کوئی وجود نہیں ہے اب ضرورت تھی اٹھارہ سو ستاون کے اندر معرخ کہتا ہے تاریخ ہے روح روشن مستقبل روشن مستقبل ان کتابوں کو اب کوئی لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کتب خانوں کے اندر ہیں انہیں پڑھو صرف دلی کے اندر سن سن ستاون کے اندر تینتیس ہزار علماء کو پھانسی دی گئی ہے یہ مسلمان کی تاریخ ہے ابھی تک کوئی وجود نہیں تھا اب ضرورت تھی کہ فیکٹری بنائی جائے جہاں مجاہدوں کو پیدا کیا جائے مجاہد تو ختم ہو گئے اور انجام یہ ہوا کہ باپ مر گیا پھانسی دے لگ گئی اور اولاد یتیم گھر سے باہر اس لیے کہ ماں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اب وہ اولاد جس کا باپ انگریز کی دشمنی میں سولی پر لٹک گیا اسی کی اولاد کو انگریز ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں دو ہم اس بچے کو پڑھائیں گے مفت لکھائیں گے مفت اور اس کو عالم بنا کر کے ہم ملازمت دیں گے اسکول میں پڑھائیں گے اور ماں اپنی چھاتی پر پتھر رکھ کے اپنی اولاد کو کم از کم یہ تو بچ جائے گا ہم مر جائیں گے مر جائیں گے بھوکے جب عام معافی کا اعلان ہوا تو اب حضرت نانوتوی اور حضرت گنگو ہی رحمت اللہ رحمان نے دیکھا حضرت حاجی صاحب تو پہنچ گئے تھے مکہ معظمہ انہوں نے بالکل اسی طریقے پر اولاد ہمیں دو ہم لکھائیں گے مفت پڑھائیں گے مفت رکھیں گے مفت کتابیں مفت دیں گے اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنائیں گے مرنے والا اپنے ملک کے لیے وفادار بنائیں گے بالکل اٹھارہ سو ستاون کے نو سال کے بعد دارالوم دیوبند کی بنیاد اسی طرح رکھی ہمیں دو ہم مفت رکھیں گے مفت کھلائیں گے مفت پہنائیں گے مفت پڑھائیں گے اور جو باپ اپنے ملک کی وفاداری میں جان دے دیا اس نے اور سونی پر چڑھ گیا اس کی اولاد کو ہم ملک کے لیے آزاد کرانے والا مجاہد بنائیں گے چنانچہ بات ہو گئی اللہ نے قبول کیا اور بالکل اسی طرح میں یہاں کہتا ہوں انگریز کہتا تھا کہ ہم مفت پڑھائیں گے ٹھیک ہے اتنی بڑی حکومت تھی کہ وہ کہتا تھا کہ میری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا یہ تو فقیر لوگ تھے بوریا نشین یہ کہاں سے کھلا دیں گے لیکن میں ایک بات کہتا ہوں اور آپ دس مرتبہ سوچو ان کے دل میں ان کے ہاتھوں میں خدا کی دی ہوئی طاقت تھی انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ مدرسے کو چلاؤ اگر یہ مدرسہ زندہ رہے گا تم زندہ رہو گے تمہاری آنے والی نسلیں زندہ رہیں گی اور اگر یہ مر گیا مٹ گیا تم مٹ جاؤ گے ساری قوم نے اٹھا لیا ہندوستانی قوم تنہا ایک قوم ہے جو مدرسوں کو چلاتی ہے دنیا کی کوئی قوم مدرسے نہیں چلاتی ہندوستانی قوم مدرسہ چلاتی ہے بغیر گورنمنٹ کی امداد کے چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو اور وہی مدرسے زندہ بھی ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے برباد ہو کے رہ گئے آج کی گورنمنٹ میں میں نے کل بھی اس کا بیان میں نے کہا کہ ارے بھائی کھایا ہے ہم تو پہلے کہتے تھے گورنمنٹ اگر کھلائے گی تو دگنا وصول بھی کرے گی ہماری اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے آج کھایا ہے دو مودی کی تصویر لگاؤ اپنے مدرسے کے اندر نہیں تو بند کر دو دروازے کو کیوں تم نے کھایا ہے ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے اور ہم سے پہلے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا خیر جبھی تک ہے مدرسوں میں جب تک حکومت سے امداد نہیں اور اگر لے لی گئی تو لگتا ہے کہ خیر کے دروازے بند ہو جائیں گے حد تک زندہ ہے مدرسے اور مسلمان ہی چلاتا ہے ساری دنیا میں عربوں سے مدرسے کے لیے مسجد کے لیے چندہ دو دے دیں گے اور بھائی ایک دفعہ دینا ہے پچاس لاکھ دینا ہے کروڑ دینا ہے لے جاؤ مدرسے کے محتمیم کو تو جب صبح کو آنکھ کھلتی ہے تو اسے تو پانچ لاکھ روپیے شام تک چاہیے اس کی سمجھی میں نہیں آتا عرب کہ بھائی روز آنا کہاں سے پہنچے دارالعلوم کا بجٹ پینتیس کروڑ کا ہے تقریباً روز آنا محتمیم کو دس پندرہ لاکھ روپیے چاہیے بھائی کہاں سے آئیں گے میں کہتا ہوں تنہا دنیا کے اندر ایک مسلم ہندوستانی قوم ہے ساری دنیا میں چاہے جہاں رہتی ہو چاہے ہندوستان میں اپنی کمائی کا ایک حصہ مداری سے آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے جو دعا کی تھی اور مدرسے کی بنیاد آج تک وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے گھٹ نہیں رہی ہے اور کون دے رہا ہے پیسہ مسلمان دے رہا ہے اسی بنیاد کے اوپر زندہ ہے میں ایک مرتبہ دلی میں کانگریس گورنمنٹ تھی لوگوں نے ایک مدرسہ بورڈ بنایا اندرا جی کا زمانہ تھا اور آٹھ سو کروڑ اس کا بجٹ رکھا کہ ہم مدرسوں کو دینا چاہتے ہیں مدرسے جو امداد لیا کرتے تھے ایک صاحب ان کے ہتھے چڑھ گئے ان کو انہوں نے لیا اور ایسے ہی مدرسوں کو جمع کیا کہ جو مدرسے والے امداد گورنمنٹ سے لیتے ہیں چنانچہ صبح سے وہ میرے پاس بھی دعوت نام آیا اور تو سب لوگوں نے منع کر لیا مولانا رابع صاحب وغیرہ نے فرمایا کہ ہم نہیں آئیں گے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں جاؤں گا جمیت علماء کی طرف سے چنانچہ میں نے پروگرام عجیب اتفاق میں اس دن بھول گیا کسی اور کام میں لگ گیا میرے پاس ایک صاحب کا وہ بھائی تم کہتے تھے جانے کے لیے آج ہی تو دن ہے میں نے ایک دم اپنا بریف کیس اٹھایا اور میں رکشا لے کر کے پہنچ گیا گاڑی جاتی تھی میں اس گاڑی سے وہاں پہنچ گیا سر صبح سے جو میٹنگ چلی تھی بارہ بجے تک وہ تو ہو چکی تھی میں پہنچا ایک بجے میں زہر کے بعد پہنچ گیا وہاں اسلامک کلچرل سینٹر کے اندر تو وہاں منسٹر لوگ کچھ بیٹھے ہوئے تھے میری صورت دیکھ کر کے مجھے ایک صاحب نے بلایا کہ اسٹیج پر آ جاؤ اسٹیج پر آ گئے تھوڑی دیر میں میرا نام آ گیا تو میں نے میں نے یہی بات ان سے کہی کہ مدرسوں کے پس منظر کو دیکھیے کہ مدرسہ ہے کیا چیز میں نے ان کو بتایا جو میں نے آپ کے سامنے تاریخ بتائی میں نے یہی تاریخ ان کے سامنے رکھی مدرسوں سے ایک ہزار نہیں دس ہزار مدرسے مگر مدرسوں کی روح وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کی روح تھی آج آپ اس روح کے اوپر اس کے گلے کو گھوٹنا چاہتے ہیں آپ کیوں دینا چاہتے ہیں امداد ہم تو آپ سے امداد نہیں مانگتے میں نے کہا کہ آپ غلط تصور کر رہے ہیں مدرسہ اور مسجد ہمارا دین ہے ہماری دنیا نہیں ہے اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے اگر قرآن پڑھا جاتا ہے مدرسوں میں پڑھنا سکھلایا جاتا ہے ہم آپ سے اپنی مسجد کے لیے امداد دینا آپ کیوں ہمیں امداد دینا چاہتے ہیں ہمارا یہ یقین ہے اگر آپ ہمیں دو پیسے دیں گے تو ہم سے دس پیسے وصول کریں گے وہ کہنے لگے کہ نہیں کریں گے میں نے کہا آپ کی بات کے اوپر میرا بھروسہ ہے مگر مجھے یہ بتائیے کہ ابھی الیکشن کے اندر دو سال باقی آئیں کیا آپ مجھے یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ دو سال کے بعد الیکشن آئے گا تو کانگریس ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھے گی میں نے کہا آپ نہیں دے سکتے گارنٹی آپ تو دو سال کی بھی گارنٹی نہ اور میں بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ قیامت تک میں مدرسوں کو اسی طریقے پر چلاؤں گا تو بتائیے میری آپ سے کس طرح مسالات ہو سکتی ہے مسالات ہوں گی اس لیے میں تو آپ سے دو کوڑی کی بھی چیز نہیں لینا چاہتا ہوں میں اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کل بھی اس کی مخالف تھی آج بھی مخالف ہے اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے جسے کھانا ہے حرام کھائے آپ سے لے کر جب نہیں رہتے تقبیر مجھے اگلے دن میری اس تقریر کے خلاصے کو انہوں نے میڈیا کے اندر نہیں آنے دیا اگلے دن اندرا جی نے ان سے کہا کہ بھائی کس تم نے بھیڑ بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا اس پروگرام کو ختم کرو وہ پروگرام ختم ہو گیا اتفاق سے میں کچھ دنوں کے بعد کسی صاحب کے کام سے کپل سبل وزیر تعلیم تھے میں ان کے یہاں پہنچا ہوں ان کا کام لے کر کے وہ مجھے لے کر کے بیٹھ گئے بھائی کیوں مخالفت کرتے ہو اور کیا ہے ہم تو بڑھانا چاہتے ہیں دیکھیے میں نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھیے آپ کی کانسٹیٹینسی میں کتنی مسجدیں کا مجھے تو معلوم نہیں میں نے کہا اچھا ہندوستان میں ایک لاکھ مسجدیں ہوں گی کہا کہ اس سے بھی زیادہ ہوں گی میں نے کہا کہ مجھے ہر مسجد کے لیے ایک امام اور ایک معذن چاہیے اور ہر مدرسے کے لیے ایک مفتی چاہیے آپ مجھے دے دیجیے کہ میں تو نہیں دے سکتا ہوں میں نے کہا صحیح بات ہے ہماری اسی ضرورت کو یہ مدرسے پورا کرتے ہیں آپ ہم سے یہ کہیے کہ ہم کالج بنا دیں ہم آپ کو کالج بنا کے دے دیں گے آپ ہم سے کہیے آئی ٹی او بنا دو ہم آپ کو آئی ٹی او بنا دے دیں آپ ہم سے کہیے یونیورسٹی بنا دو ہم آپ کو یونیورسٹی بنا کر کے دے دیں آ لگا نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان مدرسوں کو یونیورسٹیوں کی تعلیم کے لیے پلیٹ فارم بنائے میں نے کہا ہماری آپ سے مصالحت نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہم نہیں کریں گے مدرسے ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے مدرسے ہمارے بزرگوں نے بنائے ہیں ہمارے پاس امانت ہے ہم جب تک زندہ رہیں گے خود چلائیں گے ہم آپ سے بھیگ رہے جو بھیگ مانگنا چاہتا ہے بھیگ لے آپ دیجیے اس کو ہم نہیں مانگتے بات ختم ہو گئی میرے بھائی ہماری زندگی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں مسلمان اگر زندہ رہے گا اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہے گا اور اگر اس کا مذہب چھنتا ہے تو اس سے پہلے مسلمان قوم ختم ہو جائے بغیر مذہب کے مسلمان قوم نہیں رہے گی ہمارا ایمان ہے اور ہمارے مذہب کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے سیکولرزم کے اندر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی بی جے پی گورنمنٹ ادھر بڑھنا چاہتی ہے آپ نے سنا ہوگا کا بیان کہ ہماری سیٹیں دو سو تراسی یا چھیاسی ہیں ہم اس نشانے پر چل رہے ہیں کہ ہماری تین سو اسی سیٹیں ہوں کیوں جب تک ہم وہاں نہیں پہنچیں گے تب تک ہم ہندوستان کے سیکولر دستور کو ہندو اسٹیٹ کا دستور نہیں بنا سکتے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے گجرات کے الیکشن نے یہ ثابت کر دیا کہ اول تو انشاء اللہ انیس کے الیکشن میں گورنمنٹ نہیں بنے گی بی جے پی کی انشاء اللہ اور اگر خدا نخواستہ بن گئی تو دو سو تراسی نہیں اگر پچاس سیٹیں بھی کم ہو گئیں تو بغیر کسی کے لیے ہوئے گورنمنٹ نہیں بنے گی بالوں پر جل اٹھیں گے ختم ہو جائیں گے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ان کے بالوں پر رہیں یا جلیں جو جی چاہے ہو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ اور ملک کا دستور بھی محفوظ رہے گا ملک کا دستور ہمارا بنوایا ہوا دستور ہے ملک کا دستور جمعیت علماء کا بنایا ہوا دستور ہے دنیا نہیں جانتی جب ملک آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا تقسیم ہونے سے پہلے جمعیت علماء صدر تھے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب <coughs> برابر کانگریس سے گاندھی جی سے موتی لال نہرو سے پھر جواہر لال نہرو سے لکھ لکھ کر کے ہمارے پاس دستاویز موجود ہے ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک آزادی کی طرف بڑھ رہا ہے ہم سے وعدہ کرو کہ ملک جب آزاد ہوگا تو اس کا دستور سیکولر دستور ہوگا ہندو اسٹیٹ نہیں ہوگا اور یہ کانگریس کی ورکنگ کمیٹیاں خطبہ صدارت برابر اعلان کرتے چلتے ہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب مسلمانوں کا تمدن مسلمانوں کا کلچر مسلمانوں کی مسجدیں مدرسے ایک فہرست ہے موجود ہے لکھی ہوئی ہر چیز محفوظ رہے گی ہم بار بار یہ عہد و پیمان کانگریس سے لیتے چلتے ہیں یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا بدقسمتی ہے ملک کی ہماری بدقسمتی ہے کہ آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا جب تقسیم ہوا ایک طاقت اٹھی کہ مسلمانوں نے اپنے ملک کو تقسیم کرایا اور اپنا حصہ اسلام کے نام پر لے لیا اب ہندوستان ہندو اسٹیٹ بنے گا اور گاڑی چلنے لگی جب یہ ہند پکڑ کر بیٹھ گئی گاندھی جی کو پوری کانگریس گورنمنٹ کو جو بڑے بڑے لوگ تھے اور کہا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ملک کا آزاد ہوگا ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کروں اگر ملک کے تقسیم پر دستخط کیے تم نے دستخط کیے ہم نے دستخط نہیں کیے مجرم تم ہو ہم مجرم نہیں ہیں علماء ہند کی یہ آواز اتنی مضبوط اور جاندار آواز تھی کہ کانگریس پارٹی اس کے سامنے جھکی اور ملک کو سیکولر دستور میں ڈالائے جمعیت علماء ہند ہم اس دستور کو اپنا دستور سمجھتے ہیں اپنے ملک کا دستور سمجھ آج بدبختی ہے ملک کی کہ بی جے پی اور آر ایس ایس اسی سیکولر دستور کو آگ لگانا چاہتی ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے لیکن حکومت اللہ کی ہے انشاءاللہ اللہ ان کی یہ مراد کبھی بر نہیں آ سکتی ان اللہ وہ ذلیل ہوں گے خوار ہوں گے اور ملک کا سیکولر دستور زندہ و جاوید رہے گا ہماری یہ کوشش ہے کہ میرے بھائی جہاں رہو جس طرح رہو امن و امان کے ساتھ رہو پیار و محبت کے ساتھ رہو جمعیت علماء ہند تفریقے کی نفرت کی سیاست کو اپنے لیے ملک کے لیے اکثریت کے لیے اقلیت کے لیے بربادی کی چیز سمجھتی ہے ہمارا یہ کردار بھی نہیں ہے جمعیت علماء ہند مقدمات لڑتی ہے ہم مسلمانوں کی بھی مقدمات لڑتے ہیں ہندوؤں کے بھی لڑتے ہیں وہ لوگ جن کو پھانسی کی سزائیں ہوئیں وہ مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں جمعیت علماء ہند نے جس طرح کتنے مسلمان جو پھانسی کی سزا جن کو ہو گئی تھی ان کو آزاد کرائے پانچ ہندوؤں کو بھی پھانسی کی سزا سے آزاد کرایا ہے جمیت علماء کے نزدیک ہندو مسلم کوئی چیز نہیں ہے ہم سب اسی ملک کے رہنے والے ہیں ابھی جمیت علماء ہند نے اللہ کے فضل و کرم سے آسام کے اندر اڑتالیس لاکھ عورتیں جن کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی کہ ان کو ہندوستان کی شہریت کے حق سے محروم کر دیا جائے ہم کوشش کرتے رہے کوشش کرتے رہے جب ہر طرف سے ہمیں مایوسی ہو گئی تو ہم نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں سپریم کورٹ کے دروازے کو کٹ کٹانا چاہیے ہم سپریم کورٹ میں گئے اور ہندوستان کے جو بڑے سے بڑے ماہر سے ماہر وکیل تھے ہم نے ان کو انگیج کر لیا کپل سبل سلمان خورشید ایک اور عورت اندرا وہ تو بڑی تیز عورت تھی بالکل ٹاپ کی وکیل ہے تنخواہ دار ہیں ہم نے ان کو جو ایک ایک گھنٹے میں پندرہ ایک گھنٹہ نہیں اگر انہوں نے عدالت کے کمرے میں پیر رکھ دیا تو پندرہ لاکھ روپیے طے ان کے ہم نے کہا کہ ہم کتنے کروڑ روپے ہمیں قوم سے بھیک مانگنی پڑے گی قوم بانج نہیں ہے ہم بھیک مانگیں گے ارے بھائی اڑتالیس لاکھ عورتیں اگر ہر ایک کے ساتھ دو تین ہی بچے ہوں گے ایک کروڑ آدمی میں نے کہا کہ ہندوستان دوسرا میانمار بنے گا اور ساری دنیا دیکھے لوگ میانمار کو بھول جائیں گے وہ تو بارہ لاکھ ہیں یہ تو ایک کروڑ کون دنیا کا ملک ہے کے ان کو رکھ لے گا جس دن فیصلہ آنا تھا اس لیے کہ آسام کی گورنمنٹ تو کلیا میں گڑ پھوڑنا چاہتی تھی کسی کو پتا نہ چلے میں نے یہ طے کیا جس دن سے فیصلہ عدالت کے اندر کیس آئے گا اس سے ایک دن پہلے ہم ایک پریس کانفرنس کریں دلی کے اندر جم نے کی اور آسام کے کچھ سیکولر مائنڈ ہندوؤں کو بھی بلایا اور پوری طاقت سے اتنی بڑی پریس کانفرنس یہ لوگ مجھ سے کہتے لگے ارے یہ تو پرائم منسٹر کیا بھی ایسی پریس کانفرنس میں نے کہا ہمارا مقصد ہے اور ہم نے اس کانفرنس میں ساری دنیا کے پریس کو بلایا الیکٹرانک میڈیا کو بلایا اور ساری دنیا میں شور مچ گیا ہلچل مچ گئی سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے اس کے خلاف آ سکتا ہے دو چار پانچ دن کے بعد فیصلہ آیا اور سو فیصد ہمارے حق میں آیا جمعیت علماء ہند میں کہتا ہوں کہ اس فیصلے کے اندر پچیس لاکھ مسلمان عورتیں اور بائیس لاکھ ہندو عورتوں کو اس سے سکھ سویدھا ملی ہے جمیت علماء ہند کا یہ کردار ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے ہم تو سب کی مصیبت کے اندر مدد کرتے ہیں آج بھی ہم ہم نے آسام کے یہ بہار کے وہ لوگ جو پچھلے مرتبہ ابھی دو دو تین مہینے پہلے سیلاب آیا اور اس کے اندر مرے میں نے یہ تاکید کر دی کہ بھئی آپ مسلمان اور ہندو دونوں کے لیے کام کریں ہم نے انتخاب کیا ہے کہ ہم سو سے لے کر کے دو سو تک گھر جو ہماری صلاحیت ہے ہم بنائیں گے ایک گھر کے اندر ایک لاکھ بائیس ہزار روپیہ ہم خرچ کریں گے میں نے ان کے ان عورتوں کا انتخاب کیا ہے جو یتیم بچوں کی پرورش کر رہی ہیں باپ کا سایہ اٹھ گیا شوہر نہیں ہے ہم نے دو سو عورتوں کا انتخاب کر دیا اور میں نے اپنے آدمی کو بھیج کر کے کہا کہ ہر ایک کا اکاؤنٹ کھلوا لو اگر نہیں ہے اگر کھلا ہوا ہے تو ان کے اکاؤنٹ نمبر دو ہم پہلے مرحلے پر ہر عورت کے پاس چالیس ہزار روپیہ بھیجیں گے اور ان کو پانچ مہینے کی مہلت دیں گے خرچ کر لیں اس روپیے کو وہاں ہم پھر دوسری قسط بھیجیں گے جب وہ بھی تو ہم تیسری قسط بھیج کر کے ایک لاکھ بائیس تیئیس ہزار میں پورا کر دیں گے اس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں جمیت علماء کے یہاں ہمارے ذہن کے اندر ہندو اور مسلمان الگ ہم نہیں سمجھتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کا کی وراثت ہے جو ہم تک پہنچی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرے بھائی جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا یاد رکھیے فرقہ پرستی کو آپ فرقہ پرستی سے کبھی نہیں بجھا سکتے اگر آپ چاہتے ہو کہ پھر پرستی کو دفن کرو تو آپ کو پیار و محبت کی بارش برسانی پڑے گی تبھی آپ بھی زندہ رہو گے تبھی اکثریت بھی زندہ رہے گی آپ چاہے بازار میں ہیں چاہے دکان میں ہیں چاہے اپنی کھیت باڑی کے اندر ہیں اپنے باغیچے میں ہیں اپنے گاؤں میں ہیں اپنے شہر میں ہیں اپنے دکھ اور سکھ میں برادران وطن کو بلائیے ان کی گالیوں کو سنیے مگر پیار و محبت کے دامن کو نہ چھوڑیے ملک کی آبادی کے لیے یہ وہ بنیادی پتھر ہے جس کے بغیر ملک آباد نہیں ہو سکتا میرے بھائی میں تو بہت بیمار ہوں ایک تقریباً آٹھ دس دن ہو گئے میں تو سبق میں بھی نہیں یا کل صبح پہلی مرتبہ دس دن کے بعد مسجد گیا تھا میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہاں آ بھی پاؤں گا ورنہ میری طبیعت خراب تھی میں مولانا حنیف صاحب کے حکم کی تعمیل میں کہ پہلے جو تاریخ رکھی تھی میں اس میں سعودی عرب کا ایک سفر پیش آ گیا کانفرنس میں اچانک میں وہاں چلا گیا اب اس کو میں نہ آتا یہ کسے ممکن تھا میں آیا خدا نے جو توفیق دی میں بولا میرے اندر طاقت نہیں ہے میں ان حضرات کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جمعیت علماء ہند کی آواز کے اوپر لبیک فرمائی اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ اس ملک کو آباد رکھے امین اللہ تعالی اس ملک کے اندر پیار و محبت کو پروان چڑھائے سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت اور الفت کو پیدا فرمائے آمین اور جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں اللہ انہیں خائب و خاصر اور ذلیل رسوا فرمائے آمین اور اللہ جمعیت علماء ہند کی بھی حفاظت فرمائے وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین دعا تو ہو گئی سب نے تو آمین کہہ دیا مولانا عبد الرحیم صاحب آپ آئیے آئیے آئیے جلدی آئیے کبھی چھوٹوں کی بات بھی مان لیا کیجیے آئیے تو مولانا آپ آپ کا لائیے ہم تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں آپ انگلینڈ کے رہنے والے ہیں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے <coughs> तमाम मेहमानों से गुजारिश है انا दुआ انت अल्लाह لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي على آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے اے پروردگار ساری دنیا آپ کی محتاج ہے آپ کسی کے محتاج نہیں اے اللہ نہ آپ کی کوئی ماں ہے نہ آپ کا کوئی باپ ہے نہ آپ کی کوئی اولاد ہے اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے اے پروردگار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب رحمت نازل فرمان اے اللہ ان کے اہل بیت پر ان کی ازواج متحرات پر ان کی آل پر بے حساب رحمت نادل فرما ان کے صحابہ پر بے حساب رحمت ہے نادل فرما اے اللہ ان کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے الہ العالمین پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما اے پروردگار جو قرض میں مبتلا ہے انہیں قرض سے سبک دوش فرما اے اللہ رزق حلال عطا فرما ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں راسخ فرما ہمیں ہمارے بچوں کو بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما حیا ایمانی عطا فرما اے پروردگار آنے والی نسلوں کو بھی دین و ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما اے الہ العالمین امن و امان کو قائم فرما اے اللہ ملک میں سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرما ہمارا ایمان ہے اے اللہ اپنے بندوں کے دل آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں آپ جس کے دل کو جدھر چاہیں پھیر دیں اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ہر ایک کو دوسرے کی پیار و محبت پیدا فرما ہماری پرانی تاریخ کو زندہ فرما جس طرح ہم ہمیشہ سے ہر جگہ پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں اے اللہ پیار و محبت پیدا فرمائے اور جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں ان کی کمر کو توڑ دے خائب و خاصر فرما زلیل و رسوا فرما اے پروردگار ہماری مدرسوں کی حفاظت فرما ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما اے پروردگار جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما اے اللہ تبلیغی جماعت کی بھی حفاظت فرما اے اللہ شر اور فتنوں سے محفوظ فرما اے پروردگار اختلاف کو دور فرما دے اے پروردگار ہم رات اور دن آپ کی رحمت کے محتاج ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمت سے ہمیں معلوم نہ فرما اے پروردگار آپ سننے والے ہیں آپ ہی بادشاہ ہیں آپ ہی در حقیقت ساری دنیا کو چلانے والے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز جن لوگوں نے جس طرح بھی اسی اجتماع کے اندر جتنی بھی مدد کی ہے حصہ لیا ہے اے اللہ شرف قبولیت سے نواز دے اور اسی اجتماع کو اس صوبے کے لیے اس شہر کے لیے اپنے اس ملک کے لیے اے پروردگار رحمت کا سبب بنا اور شرور و فتن سے سب کو محفوظ فرما اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرما ہماری آخرت کو بھی آباد فرما اے لال عالمین حسن خاتمہ میسر فرما اور میدان محشر میں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت میسر فرما اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما وصل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمت گیا www.attableague.com The Reviver of